محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامین کرام اللہ تبارک تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خصوصیات اور بے شمار انعامات سے نوازا پچھلے انبیاء علی نبی علیہ السلاط وسلام کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے بعض قوموں پر من و سلوا نازل کیا بعض قوموں پر آسمان سے دسترخوان نازل کیا بعض قوموں کے لیے اللہ تبارک تعالی نے جنت کے میوے اتارے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الامم ہے اور خیر امت ہے آپ جانتے ہیں کہ اس امت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی آسمان سے دسترخوان نازل نہیں کیا اس امت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے میوے نازل نہیں کیے جب اس کا مقام اور قوموں کے مقابلے میں اور امتوں کے مقابلے میں بہت اونچا ہے تو اس سے کم مرتبے والی امتوں کے لیے تو جنت کے میوے آسمان کا دسترخوان اور اسے کچھ نہیں جبکہ اس امت کا مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے خود بیان کیا کن تم خیر امت ان اخریجت تم بہترین امت ہو وکدالی کا جال کم امت وسط ال شہدا الناس تم امت وسط ہو اور پیغمبروں کے بارے میں قیامت میں تم گواہی دو گے ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے کچھ نازل نہ کیا ہو اللہ نے ان کو جو میوے دیے اللہ نے ان کو جو دسترخان دیا وہ میوے اور دسترخان ٹیمپروری تھا عارضی تھا اللہ نے اس امت کی افضلیت کو باقی رکھا اس امت کے مقام کے اونچے ہونے کو باقی رکھا میوے آتے ختم ہو جاتے دسترخوان بشتا مجلس ختم ہو جاتی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے لیے جنت سے پتھر حجر اسود کو بھیجا اور وہ حجر اسود ان قوموں پر جو آسمان کا دسترخان نازل ہوا جن قوموں پر من سلوا نازل ہوا جن قوموں پر جنت کی نعمتیں نازل ہوئی ان سے یہ حجر اسود قیمتی ہے اس دسترخان کے بارے میں فضیلت نہیں تھی جو کھائے گا گنا معاف من و سلوا کے بارے میں ضمانت نہیں تھی کہ جو اس کو استعمال کرے گا وہ گناہوں سے دھل جائے گا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک ایسا دسترخوان دیا اور ایک ایسی جنت کی نعمت دی جو لازوال بھی ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث عز و فخر اور باعث شرافت بھی ہے آخا نے فرمایا جو اس کو چھوئے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیں گے آخا نے فرمایا جو اس کو لمس کرے گا مس کرے گا گویا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ کو چھو رہا ہے اور مسافہ کر رہا ہے یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ نے من و سلوا کے لیے نہیں دی آسمان کے دسترخوان کے لیے نہیں دی یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ نے ان قوموں کے لیے جن کو پتھر پھاڑ کر پانی دیا ان کو نہیں دیا تھا یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ نے جس قوم کے لیے سمندر میں راستہ بنایا ان کو نہیں دیا تھا کہ تم اگر گزرو گے تو مغفور ہو کر گزر جاؤ گے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن فرمایا کہ جو حجر اسود کو چھوئے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو یہ حجر اسود آسمان کے دسترخوان سے زیادہ قیمتی ہے یہ من و سلوا سے زیادہ قیمتی ہے یہ حجر اسود اللہ تبارک تعالیٰ کے آسمان کے معاہدہ سے زیادہ وقت رکھنے والا اور قیمت رکھنے والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے لیے خانہ کعبہ کو دیا صفا کو دیا مروا کو دیا مینا کو دیا مزدلفہ کو دیا ارفاق کے میدان کو دیا اور کہا کہ خوب لوٹو خوب مزے لو عاشقانہ سفر کرو اور محبت کے مزے لو اور فرمایا کہ من منحجا ولم یرفس ولم یفسخ کہ جو حج کرے گا اور گناہ کا کوئی کام نہیں کرے گا اور فس کا کوئی کام نہیں کرے گا رجا کوم و لدت ہو کہ وہ ایسے لوٹے گا حج سے حاجی کہ گویا اس کی ماں نے اسی دن اس کو جنم دیا جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں کے ساتھ نہیں آتا نہ سخیرہ ہوتا ہے نہ کبیرہ ہوتا ہے نہ اعلانیہ ہوتا ہے نہ چھپا ہوا ہوتا ہے حاجی جب حج سے لوٹتا ہے آخا نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے پاک کر دیتے ہیں گویا اس کی ماں نے اسی دن اس کو جنم دیا ہو یہ وہ حج ہے کہ جہاں اللہ کے ہاتھ پر مسافہ کیا جاتا ہے یہ وہ حج ہے جہاں بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوڑنے کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے یہ وہ حج ہے کہ جہاں مینا کے اندر کنکریاں مار کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ سلاۃ وسلام کے درمیان جو شیطان آیا تھا اس کی یاد کو تازہ کر کر آج بھی اس شیطان کو رفا کیا جاتا ہے اور دفاع کیا جاتا ہے یہ وہ حج ہے کہ مزدلفہ کی شب کو پا کر ایک حاجی ہزاروں شب قدر سے زیادہ ثواب پانے والا ہے یہ وہ حج ہے کہ جہاں حاجی زمزم استعمال کر کر جنت سے زیادہ اور جنت کی نہروں سے زیادہ قیمتی پانی کو وہ استعمال کرتا ہے لیکن آقا نے فرمایا ایک زمانہ آ جائے گا کہ لوگ عبادت کو رسم بنا لیں گے لوگ عبادت کو رواج بنا لیں گے آقا نے فرمایا کہ فقیر بھیک مانگنے کے لیے حج کرے گا آقا نے فرمایا علماء تفاخر کے لیے حج کریں گے آخا نے فرمایا کہ مالدار کاروبار کے لیے اور ریاکاری کے لیے اور نام و نمود کے لیے حج کیا کریں گے آج عبادت ایک اپنے جذبے کو تسکین پہنچانے کا نام ہے عبادت آج اللہ کے حکم کو ماننے کا نام نہیں ہے آج عبادت نبی کے طریقے پر چلنے کا نام نہیں ہے جس کو مسجدیں بنانے میں مزہ آتا ہے وہ مسجدیں بناتا ہے وہ مدرسے کو دو روپے چندہ نہیں دیتا جو مدرسوں کی لائن میں لگا ہوا ہے وہ مسجد کو ایک بلک نہیں دیتا جو بیواؤں یتیموں کی مدد کرتا ہے وہ مدرسوں کی طرف تھوک کر نہیں دیکھتا جس کا دل جس کی طرف چل گیا بس اسی کا نام اس نے عبادت رکھ لیا ہے قرآن شریف کہتا ہے اس قال الح رب اسلم کہ جب حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کو کہا گیا کہ تم سر تسلیم خم کر دو عبادت اپنے تسکین کو اپنے جذبے کو سکون پہنچانے کا نام نہیں ہے عبادت اپنے خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں ہے عبادت اپنی روح کو آرام پہنچانے کا نام نہیں ہے عبادت وہ ہے کہ اس قال الح رب اسلم کہ جب کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دو دل مانے نہ مانے دماغ مانے نہ مانے اور سکون پہنچے نہ پہنچے کہ جب جس چیز کا جو تقاضا ہو امت کے لیے حقوق العباد کے لیے حقوق اللہ کے لیے اس چیز کے کرنے کا نام عبادت ہے عبادت وہ نہیں جو میرا من چاہتا ہے میرا من چاہتا ہے نرم تقریر سننا تو ہم سن کر کھانا پوری کر لی یہ جمعہ ادا نہیں ہوا میرا دل چاہتا ہے کامیڈی سرکس دیکھنا کامیڈی ہم نے بیان سن لیا میرا دل چاہتا ہے واقعات اور لطیفوں کو سننا اور وہاں جا کر جمعہ کی کثر کو پورا کر لیا میرا دل چاہتا ہے پیان پہننا اور ہم نے اس کے پیچھے مہر لگا دیا کہ حدیث کے اندر کہاں پاجامے کا تذکرہ ہے کہاں پیان کا تذکرہ ہے تکنے سے اوپر والی ہی تو بات ہے اور یہ چیزیں کر کر اوپر سے ہم جو ہے ان کی تسکین کے لیے فتووں کو گھڑتے ہیں اس کا نام عبادت نہیں ہے عبادت وہ ہے کہ رب جو کہے مان لے عبادت وہ ہے جو قرآن کہے مان لے عبادت وہ ہے جو حدیث کہے مان لے عبادت وہ ہے کہ سر تسلیم خم کر دے اس خال الح رب اسلیم کہ جب کہا گیا کہ اے ابراہیم آپ اپنے آپ کو سلنڈر کر دے فوراً وہ سانس جو اندر تھی اس کو باہر نہیں نکالا اور جو باہر تھی اس کو اندر نہیں لے گئے آپ نے فرمایا اعلی اسلم تو العالمین میں دونوں جہاں کے پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور ہماری عبادت کیا ہے جس کو اللہ نے کلام پاک کے چھبیسویں پارے میں سورہ حجرات کے دوسرے میں رشاد فرمایا قالت الاراب آمن کے بدوی لوگوں نے کہا ہم مومن ہو گئے قرآن شریف نے کہا کہ تم مت کہو کہ مومن ہوئے ولاکن قولو اسلمنا تم کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے تم کہو کہ ہم منافق ہیں تم کہو کہ ہماری ٹوپی ہے تم کہو کہ ہماری داڑھی ہے تم کہو کہ ہمارے ظاہری سجدے ہیں تم کہو کہ ہماری ظاہری حج ہے تم کہو کہ ہمارا ظاہری عمرہ ہے تم کہو کہ ہماری ظاہری تلاوت ہے تم کہو کہ ہمارے رمضان کے بھوک اور فقر و فاقی کی حالتیں ہیں تم کہو کہ روپیوں کا بانٹنا ہے یہ نہ کہو کہ زکاة ولكن قولوا اسلمنا تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں کیوں ولما يدخل الايمان في قلوبكم قران کہتا ہے ایمان تمہارے دلوں کے اندر آیا نہیں ہے ہم اس کو پیسہ دیں گے ہم وہاں پر روپیہ لگائیں گے ہم اس مسجد کی خدمت کریں گے جہاں ہمارا نام ہو جہاں ہماری جو ہے سر بلندی ہو جہاں ہماری واہ کی جاتی ہو ہم اس کے لیے پیسہ خرچ کریں گے کہ کل وہ ہماری خدمت میں کام آنے والا ہو کل ہمارے لیے کچھ ساتھ دینے والا ہو زبان سے یا عمل سے اس کا نام ایمان نہیں ہے اس کا نام اسلام ہے یت یقل ایمان و فی کم ہمارا دل چاہتا ہے کبھی نماز پڑھنے کے لیے نماز کے موڈ میں آ گئے تو نماز میں لگ گئے کبھی دل چاہتا ہے روزے کے موڈ میں آ گئے تو روزے میں لگ گئے کبھی دل چاہتا ہے کہ سب کرنے کے موڈ میں آ گئے تو سب کرنے لگے کبھی دل چاہتا ہے داڑھی مڑی ہوئی ہے فجر کی نماز چھٹی ہوئی ہے اور قیمتی بکرا پچیس ہزار کا پچاس ہزار کا اللہ کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے بکرے کے گلے پر چھری تو چل رہی ہے لیکن خواہشات کے گلے پر چھری نہیں چل رہی ہے عمرے کے لیے احرام تو پہنا جا رہا ہے حج کے لیے احرام تو پہنا جا رہا ہے حرام کاموں سے توبہ نہیں کی جا رہی ہے آج عمرہ آج حج ایک وی آئی پی سفر ہو گیا ہے آج عمرہ اور حج کا سفر ایک خواہشات کی تکمیل اور اپنے جذبے کو سکون پہنچانے کا نام ہو گیا ہے آج اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری اور کاروبار کی تیاری نام و نمود اور ریاکاری ہو گیا ہے یہ حج اللہ کو مقبول نہیں ہے اور یہ عمرہ اللہ تبارک تعالیٰ کو مقبول نہیں ہے ایک بزرگ کے پاس جن کا سولواں حج تھا پندرہ حج کر چکے تھے سولویں حج کے لیے جا رہے تھے ان کے ایک غریب مری تھے اور آئے اور زاروں قطار رونے لگے اور زارو قطار رونے لگے حج وہ نہیں ہے جو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں عمرہ وہ نہیں ہے جو اولاد کے تقاضوں پر عورتوں کے تقاضوں پر دل کی خواہشات پر اور من کو تسکین پہنچانے کے لیے یا کرایہ دار تکلیف پہنچایا یا قوم نے تکلیف پہنچایا اور دل کو سکون پہنچانے کے لیے چلے گئے حج کیا ہوتا ہے عمرہ کیا ہوتا ہے فرماتے ہیں وہ زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت والا آپ کا سولواں یہ سفر ہے آپ کو یہ سفر مبارک ہو کیا ہمارے پاس دولت نہیں ہمارے پاس روپیہ نہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے کیا استطاعت کا نہ ہونا یہ کوئی بری بات ہے اللہ دیتا ہم بھی سولہ بھی کرتے ہم بھی بیس بھی کرتے کیا کریں کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو اس اللہ والے نے کہا ایک کام کرو میری زندگی کے پندرہ حج تم لے لو اور اس وقت تمہارے تڑپنے کی وجہ سے آن سے آنسو کا جو ایک قطرہ نکلا ہے وہ قطرہ مجھے بدلے میں دے دو کیا کہ سمجھتے ہیں آپ یہ حج اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے جب نکلتا ہے ایسے نکلتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو یہ سوت کے پیسوں کے ساتھ یہ رشوت کے پیسوں کے ساتھ یہ دیڑوں چماروں کے ہاتھ ملانے کے ساتھ اور یہ غیر محرم عورتوں کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے کے ساتھ یہ ایئر ہوسٹس کو گور گور کر دیکھنے کے ساتھ یہ ایئر انڈیا کی فلائٹ کے اندر گندی گندی فلموں کی فرمائش کے ساتھ یہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد یہاں پر جو ہے کسٹم آفیسر کو جھوٹ بولنے کے ساتھ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد دوسرے کے زمزم کیان کے چرانے کے بعد ایئرپورٹ کے اندر مہانتے سے کام لینے کے ساتھ کیا مذاق بنا رکھا ہے کیا آپ نے ٹھٹا بنا رکھا ہے یاد رکھو اگر دنیا داری کرنا ہے اگر پکنک کرنا ہے پیاریس کے راستے کھلے ہوئے ہیں امریکہ کے عیاشی کے راستے ہوئے ہیں برطانیہ کی گوری رنڈیاں آپ کو استقبال کر رہی ہیں جرمنی کے فواہی اڈے آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اگر کسی کو من کی تسکین پہنچانا ہے خواہشات کی تکمیل کرنا ہے وہ جائے امریکہ کو وہ جائے برطانیہ کو وہ جائے سنگاپور کو وہ جائے یو ایس اے کو وہ جائے یورپی کنٹریز کو اللہ کے گھر کے ساتھ کوئی ٹھٹا کرے گا اللہ کے گھر کے ساتھ کوئی مزاق کرے گا کیا نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کہ کرناٹک کی سرزمین کے اندر حج کمیٹی کے اندر یہ بی جے پی کے لوگ پیسہ لے کر کوئی بھاگ رہا ہے کوئی حج کے ویزے کو بلاک کے اندر کسی اور پرائیویٹ ایجنٹ کو فروخت کر رہا ہے کوئی رشوت لے کر ویزا اسٹام کرا رہا ہے کوئی ٹراول ایجنٹ روپیہ لے کر بھاگ رہا ہے کوئی ٹراول ایجنٹ ہوٹل کا پیمنٹ کیے بغیر مینا کی سرزمین کے اندر برسرے پیکار ہے وہاں شیطان کی انسان سے کیا لڑائی ہوتی دو شیطانوں کی مٹبھیڑ ہے ایک ہوٹل والے کے مالک کی اور ایک ٹراول ایجنٹ کی وہ کہتا ہے کہ پیمنٹ کرو وہ کہتا ہے کہ کر دیں گے کیا مزاق بنا رکھا ہے کیا ٹھٹا کر رکھا ہے اگر عائش کرنا ہے رنڈیوں کے در کھلے ہوئے ہیں جوے خانے کھلے ہوئے ہیں اور بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں داڑیاں مڑاؤ اور عیاشی کے نام پر بدکاری کے نام پر عائش کرو اگر حج کے نام پر میرے اللہ کے کعبے کے نام پر میرے مکہ مکہ اللہ کے خاص شہر مکہ مکرمہ جس کی قسم میرے اللہ نے کھائی یہ کہہ کر لا اقسم بحاد بحاد البلد البلد اس شہر کی میں قسم کھاتا ہوں اور وہ شہر مدینہ طیبہ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے ٹکڑے کو رکھ دیا اور شہر کا وہ حصہ جس میں میرے اور آپ کے آخا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ متحرہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں علماء نے فرمایا میرے اور آپ کے آقا کا وہ جسم مبارک کا حصہ جو زمین کو لگا ہوا ہے وہ اللہ کے عرض سے بھی افضل ہے اگر کوئی اس نبی کے روزے کا مذاق اڑائے گا اس نبی کے روزے کی جالی کا ٹھٹا کرے گا اس جو ہے مکہ مکرمہ کے ساتھ کھلواڑ کرے گا کیا کلام پاک کا تیسواں پارا تم نے نہیں پڑھا الم ترا کئی رب کا بھی اب رہا ابراہ کعبے کو کرنے آیا تھا مکہ مکرمہ کو رسوا کرنے آیا تھا میرے اللہ نے کہا وارسل علیہم تیرن ابابیل کہ میں چاہتا اب رہا کو زمین میں دفن کر دیتا میں چاہتا اب رہا کو بستی الٹ دیتا میں چاہتا اب رہا کو آگ کی بارش برساتا میں میں چاہتا طوفان نوح کی طرح برسات بھیج کر ابراہ کو نیست نابود کرتا لیکن وہ ابابیل جسے ایک بچہ اپنی مٹھی میں رکھ کر مسل سکتا ہے ایک کچی کنکری سے اللہ نے ابراہ کے لشکر کو نیست و نابود کیا ذلیل کیا اور اللہ نے تباہ کیا تاراج کیا اور ایک ایک کنکری نے وہ کام کیا جو دنیا کے سو ایٹم بم وہ کام نہیں کر سکتے یہ بتانے کے لیے اللہ نے سورہ کو کلام پاک کے اندر باقی رکھا الم ترا کئی ربک بے اصابل تھی اے قرآن کے قاری کیا تو نہیں دیکھتا کہ اصحاب فیل کے ساتھ ہاتھیوں والوں کے ساتھ میرے اللہ نے تیرے رب نے کیا سلوک کیا کیسا کیا الم یا جال فی تزلیل کیا ان کے مکر کو خدا نے نہیں جانا جب اس کے مکر کو جانا تیرے احرام کو نہیں جانتا تیرے لبے کو نہیں جانتا ہزاروں افراد ہیں کئی لوگ ہیں جب احرام پہنتے ہیں اور تلویا پکارتے ہیں آسمان کے فرشتے ان کے تلویے سے اپنا تلویہ ملاتے ہیں لبیک لبئی لبیک کہتے ہیں آسمان گونج جاتا ہے ان کی صداؤں کے ساتھ اس لیے یہ وہ اللہ کے بندے جو دل میں خدا کا خوف لے کر اللہ کے گھر کا رخ کرتے ہیں اور ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے ان میں دلاحیت ہوتی ہے ان میں تقوی ہوتا ہے ان کی پکار کے ساتھ آسمان کے فرشتے ان کے تلوی میں شامل ہوتے ہیں اور لاکھوں وہ لوگ ریاکار حرام خور سوت خور رشوت خور یا ماں کا ستایا ہوا یا باپ پر ظلم کیا ہوا یا غیروں کی زمین کو ہڑپا ہوا یہاں غیروں کے حق کو مارا ہوا یہاں یتیموں کے حق کو مارا ہوا یہاں مظلوموں کے حق کو مارا ہوا یہاں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کو دبایا ہوا بھائیوں کو حق نہیں دیا ہوا اور بہنوں کو حق نہیں دیا ہوا یہاں شادی کے اندر جوڑے کے نام پر رقم لیا ہوا اگر ایسا کمینہ ایسا ملون اور ایسا مردود احرام پہن کر لبئی اللہ لبئی کہتا ہے آسمان کے فرشتے اس پر تھوکتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ضرورت تھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے کی لبیک کہنے بھی نہیں پاتا وہ جواب دیتے ہیں لا لبیک ولا ساد تیرا لبیک بھی قبول نہیں ہے تیرا سادک بھی قبول نہیں ہے آ یہاں حضرت اسود تیرے سینے پر تیرے دل پر ٹھپا لگانے کے لیے ختم اللہ والا کلو جس کو اللہ نے کلام پاک میں کہا کہ ٹھپا لگا دیتے ہیں اللہ دلوں پر آ تیرے کفر پر تیرے نفاق پر اور تیرے دغلے فن پر کہ تو بظاہر کچھ اور لگتا ہے تو بظاہر حاجی لگتا ہے تو بظاہر احرام پہنا ہوا لگتا ہے تو بظاہر نبی کے در پر جانے والا لگتا ہے تو بظاہر حرم پاک کا دائر لگتا ہے لیکن جیسے شوگر کوٹڈ دوا آتی ہے تو احرام پہن کر دنیا کے لوگوں میں تو بی جے پی حکومت کو تو کافروں کو تو مشرکوں کو تو کھڑ موتوں کو تو دھیڑوں کو تو چماروں کو دھوکہ دے سکتا ہے تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا میں تیرے خون کے قطرے قطرے کو جانتا ہوں کہ اس میں بیواؤں کا حق ملا ہوا ہے اس میں یتیموں کا حق ملا ہوا ہے اس میں معذلوں کی آہ لگی ہوئی ہے اس میں علماء کی آہ لگی ہوئی ہے میں جانتا ہوں تیری قوم کے اندر تیری برادری کے کے اندر اور تیرے قبیلے کے اندر تیرے سماج کے اندر تیری سوسائٹی کے اندر ہزاروں لوگ ہیں جو دوائیوں کو تڑپ تڑپ کر مر گئے ہزاروں یتیم ہیں جو عیسائیوں کے یتیم خانوں کے اندر جا کر پل رہے ہیں تیری قوم کے لیے ہزاروں بچے ہیں جو دھرم شالوں کے اندر جا کر پل رہے ہیں کیا ضرورت تھی میرے کعبہ کو ناپاک کرنے کی کیا ضرورت تھی میرے متاف کو ناپاک کرنے کی کیا ضرورت تھی میرے زمزم کو گندا کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ جہاں بی بی حاجرہ کے پاس طاہر اور متحر قدم پڑے تھے تیرے ناپاک قدم لا کر اس جہ جگہ کو گندا کرنے کی اے کمینے تو چلا جاتا امریکہ تو برطانیہ چلا جاتا تو نہیں جانتا کہ علم یج فی تزلیل کے اصحاب فیل کے مکر کو اللہ نے کیسے ان کو پہچان لیا وارسل علیہ تیرن ابابیل یاد رکھ یہاں آئے گا تو سب رحمتیں لے کر جائیں گے تو عذاب لے کر جائے گا تو قہر لے کر جائے گا تو دل پر ٹھپا لے کر جائے گا تو نہیں جانتا حج کا سفر کیا ہے حج کا سفر ایک آشیخانہ سفر ہے حج کا سفر ایک محبوبانہ سفر ہے میں کہتا ہوں ان حرام خوروں کو لوکو ان سوت خوروں کو روکو اگر بچہ پیشاب کیا ہوا ہے مسجد میں آتا ہے روکتے ہو نہیں روکتے ہو کتا آتا ہے گیٹ کھلا ہوا ہے مسجد میں داخل ہوتا ہے روکتے ہو نہیں روکتے ہو سور گلی میں پھرتا ہے مسجد میں داخل ہوتا ہے روکتے ہو نہیں روکتے ہو میرے اللہ نے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلاط والسلام کو کانے کعبہ کی تعمیر کی حکم دیا اور تعمیر مکمل ہو گئی تو سب سے پہلے جو حکم اللہ نے ان دونوں کو کہا ان سجود اے ابراہیم کعبہ تو تعمیر ہو گیا اے اسماعیل کعبہ تو تعمیر ہو گیا پہلا کام پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ان تو طہارت سے ہے کہ اس کعبے کو پاک کرو تائفین کے لیے راکین کے لیے ساجمین کے لیے سے پاک کرو کیا کتے آتے تھے کیا سور آتے تھے حرام خوروں سے پاک کرو مشرکوں سے پاک کرو کفر سے پاک کرو میرے نافرمانوں سے پاک کرو کعبے کے اندر طواف پہلے بھی ہوتا تھا کعبے کے اندر حج پہلے بھی ہوتا تھا لیکن وہ حج کفر کے ساتھ ہوتا تھا وہ حج وہ عمرہ نجاست کے ساتھ ہوتا تھا وہ لوگ پہنے ہوئے کپڑوں کو نکال کر خانے کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے اللہ کا کعبہ کبھی طواف سے خالی نہیں رہا کہتے ہیں کہ جب طوفان نوح آ گیا اور لوگ وہاں پہنچنے سے قاصر رہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پانی کے سام کو پیدا کر دیا جو پانی کا سام کھانے کعبہ کا طواف کر رہا تھا کبھی کعبہ طواف سے خالی نہیں رہا انسان اگر نہیں کرتے کوئی اونٹ مل جائے گا جو اس کا طواف کر رہا ہے اگر کچھ نہیں ابابیل ہے تیرا محتاج نہیں میرے اللہ کا کعبہ تیرا محتاج نہیں میرے کا روزہ پہلے کہ تو اپنے آپ کو پاک کر اپنے آپ کو احرام کے لائق بنا اپنے آپ کو نبی کے گھر کے نبی کے در کے لائق بنا کیا تو نہیں جانتا جو آدمی کاروبار کا سفر کرتا ہے کاروبار کی تیاری کرتا ہے بینک اکاؤنٹ چیک کرتا ہے چیک لے جاتا ہے ڈی ڈی لے جاتا ہے مال لے جاتا ہے کوالٹی چیک کرنے کے لیے آدمی لے جاتا ہے جو آدمی شادی کی تیاری کے لیے جاتا ہے وہ جہیز کا سامان لینے کے لیے جاتا ہے رقا چھاپنے کے لیے جاتا ہے جو آدمی معشوقہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے معشوقہ کی کیفیت عاشق کی کیفیت حبیب کی کیفیت اور چاہنے والے کی کیفیت مجنون کی کیفیت بنا کر چلتا ہے یہ سفر کیا سفر تو سمجھتا ہے کیا تجارت کا سفر ہے کیا یہ سفر خریداری کا سفر ہے میرا اللہ کہتا ہے یہ کسی مسلک والے کی بات نہیں ہے یہ کسی پیر و مرشد کی بات نہیں ہے اے لوگوں خبردار کہاں کا سفر کر رہے ہو کسی معشوق سے ملنے کے لیے کسی محبوب سے ملنے کے لیے کسی جانور کی خریداری کے لیے کسی کاروبار کے لیے وہ خیر تخوا یاد رکھو میرے کعبے کے پاس آ رہے ہو میرے حرم کے پاس آ رہے ہو میرے نبی کے روزے کے پاس آ رہے ہو او حرم کے جہاں کے پی ہی بھی بزل بن عذاب علیم کہ گنا کا ارادہ بھی کرو گے ہم تمہیں پکڑ لیں گے گنا کرنا تو دور کی بات اس مطاف کے اندر اس حرم کے اندر ارادہ کرو گے تو بھی پکڑ لیں گے میرے وہ نبی کا روزہ وہ میرے نبی کے جالی کہ جب حیات تھے تو کہا گیا لا اصواتکم فوق اسمات کم ولا کا سوتی نبی كجهر تجہر لبعض ان انتہ اعمالكم تم لا تشعرون اے لوگوں خبردار میرے دربار میں آؤ نماز پڑھو اگر اگر غلطی ہو گئی سری کو جہری کر دیا تو معاف ہے اور جہری کو سری کر دیا سجدے سہو سے معاف ہے اٹھنا تھا بیٹھ گئے بیٹھنا تھا اڑ گئے سجدے سہو کر لیا معاف ہے لیکن یہ میرے محبوب کا دربار ہے یہ میرے نبی کا روزہ ہے یہ تمہارے آقا کا دربار ہے خبردار خبردار اگر تم آؤ گے نبی کے روزے کے پاس آؤ گے نبی کے حیات کے پاس نبی کے جالی کے پاس اور تمہارے سے بے ادبی ہو گئی انتہ بتا وان تم لا تشعرون کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پورے عمل اکارت ہو جائے <coughs> ضائع ہو جائے اور حج پلاٹ ہو جائے نیکیاں برباد ہو جائے اور تمہیں پتا بھی نہ ہو یہ داڑھی مڈا چہرہ لے کر یہ حرام خون لے کر یہ رشوت کا خون لے کر یہ بے ادبی یہ گستاخی کے ساتھ اگر تم نبی کے روزے کے پاس جاؤ گے وہ تو فین خیر تخوے کا توشہ بناؤ تخوے کا توشہ آدمی سفر میں جاتا ہے روٹی رکھ لیتا ہے بریڈ رکھ لیتا ہے جام رکھ لیتا ہے کہا کہ یہ میرا دربار ہے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ حج کیا ہوتا ہے حج کا سفر کیا ہے جس کا پیسہ تھا وہ چلا گیا جس کا روپیہ تھا وہ چلا گیا داڑھی بوڑھو حرامیوں کی بھرمار زانیوں کی بھرمار رشوت خوروں کی بھرمار جو پیسہ ہے وہ جا رہا ہے جو دولت ہے وہ جا رہا ہے تھپا لگوا کر آ رہا ہے اسمگلنگ کر رہا ہے آ کر جھوٹ بول رہا ہے مکاری کر رہا ہے ایاری کر رہا ہے بلک سے نکلے ہیں حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ ایک منزل پر جاتے ہیں چند قدم چلتے ہیں مسلح بچھاتے ہیں دو رکعت دباس پڑھتے ہیں ہمارا سفر یہ ہے ہندوستان کے اندر ہم ناشتہ کریں اور ناشتے کی چائے ہم جدہ کی سرزمین کے اندر پیئیں ہندوستان کے اندر ہم زہر کی اذان کو سنیں اور با جماعت نماز حرم شریف کے اندر ہم جا کر پڑھیں وہ زمانے کا سفر کیسا تھا آدمی رو کر دھلا کر معافیا لے کر اور حقوق ادا کر کر کر کر کفن ساتھ لے کر جایا کرتا تھا ایک ایک پڑاؤ پر دو دو رکعت ایک ایک پڑاؤ پر دو دو رکعت ڈھائی سال کے عرصے میں حرم محترم پہنچے ہیں اور جب عمرے کا طواف کیا عمرے سے فارغ ہوئے انہوں نے خاتون کو دیکھا جن کا نام تھا رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ کہا کہ مجھے عمرے میں وہ برکات نہیں ملی مجھے عمرے کے اندر وہ رحمتیں نہیں ملی وہ تجلیات سے میں فیضیاب نہیں ہوا جو یہ عورت اس جگہ پر بیٹھ کر تجلیات اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو رہی ہے تو چنانچہ گئے اور کہا کہ امی جان السلام علیکم کہا بیٹا وعلیکم السلام امی جان کیا بات ہے بلک سے لے کر میں مکئی مکرمہ تک ہر منزل پر دو دو رکعت سلاۃ التوبہ سلاۃ التشکر توبہ اس لیے کہ یہ بدن تیرے حرم کے لائق نہیں یہ جسم تیرے سرزمین کے تیرے کعبے کے لائق نہیں ابراہیم بن ادم کے زمانے میں چکن نہیں تھا ابراہیم بن ادم کے زمانے میں سود نہیں تھا ابراہیم بن ادم سوت میں ملوث نہیں تھے ابراہیم بن اعظم رشوت میں ملوث نہیں تھے انہوں نے وقت کی حکومت کو وقت کی سلطنت کو پیروں کی جوتیوں سے ٹکرا کر انہوں نے فقیری کو اپنایا تھا جنہوں نے فقیری کو اپنا کر تخوی کی چادر پہنی قدم قدم پر دو دو رکا سلاد تو اور جو داڑھی بڑا جو پے پردہ کرنے والا سالیوں سے ملاقات ہے غیر محرم عورتوں سے ملاقات ہے چماروں سے بھیڑوں سے مشرقوں سے مسافر ہے مہرے سے کیے جا رہے ہیں داڑی مڑی حالت کے اندر حالت احرام میں ٹاٹا باٹا کیا جا رہا ہے وہ عائش کے ساتھ جا رہا ہے اور ابراہیم بن اعظم قدم قدم پر نمازیں سلاد توبہ پڑھ کر اور سلاط التشکر پڑھ کر ڈھائی سال کی مدت میں مکہ مکرمہ پہنچتا ہے اور جب رابعہ بسری کو دیکھتا ہے کہ تجلیات تو میرے اوپر نہیں تجلیات تو ان پر آ رہی ہیں تو کہتے ہیں کہ امی جان آپ پر تجلیات ہیں رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا تم سرے نیاز سے آئے ہو تم سر کے بل چل کر خدا کے حضور آئے ہو اور یہ اللہ کی بندی دل نیاز سے دل کے بل چل کر آئی ہے اور جو سروں سے اور جو جسم سے اور جو مال سے اور جو دولت سے اور جو رشوت سے اور جو اثر و رسوخ سے آتا ہے وہ کعبے کا طواف کرتا ہے جو دل کی محبت کے ساتھ آتا ہے وہ رب کعبہ کی تجلیات کا طواف کرتا ہے یہی فرق ہے بیٹا آنے والوں میں اور یہی فرق ہے بیٹا دل کے ساتھ آنے والوں میں یہ ہوتا ہے حج یہ ہوتا ہے عمرہ جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے جس کے اندر روڈا ہوتا ہے جس کے اندر مسکینی ہوتی ہے جس کے اندر آجزی ہوتی ہے ایک ٹور کا نام نہیں ہے ایک تفریح کا نام نہیں ہے ایک کھیل تباشے کا نام نہیں ہے جو کھیل تباشا کرے گا یاد رکھو اپنے ملک کے اندر کر لو اللہ معاف کر سکتا ہے سو مرتبہ معاف کر سکتا ہے ریت کے ذرات کے برابر گنا کرو معاف کر سکتا ہے ستاروں کی تعداد کے برابر کرو معاف کر سکتا ہے زمین و آسمان کے اندر جتنے درخت ہیں درخت کے پتوں کے برابر کرو معاف کر سکتا ہے لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے مشاعر کا اللہ اللہ کی مشاعر کی تعظیم کا کوئی انکار کرے گا ومن عظیم شاعر اللہ فعین من تقبل خلو اللہ نے کہا جو میرے مشاعر کی تعظیم کرے گا یہ دل کے تقوی کی علامت ہے اور اگر کوئی اس کے ساتھ ٹھٹا کرے گا ابراہ کا انجام اور اصحاب فیل کا انجام تمہارے ساتھ ہے آج اصل مصیبت یہ ہے کہ ہر انسان ایک گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کی ایک وجہ اپنے ساتھ لگا کر اطمینان کی زندگی گزارتا ہے جیسے سور گندگی کے اندر رہ کر نجاست کے اندر رہ کر سور کمپرومائز کر چکا ہے گندگی سے سور موافقت کر چکا ہے معاہدہ کر چکا ہے تاخانے سے آج مسلمانوں کے اندر لاکھوں مسلمان ہیں خود کار آٹومیٹک عذاب کی مشین ان کے جسم کے اندر لگی ہی ہے اور عذاب آ رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کاٹا چبے اور جلن نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ مرچ کھائے اور تیزی نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا کہ برف کو ہاتھ لگائے اور ٹھنڈک محسوس نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ کو ہاتھ لگائے اور گرمی محسوس نہ ہو میرا اللہ کلام پاک کے اکیسویں بارے میں سورہ علی فلامین سجدہ کے دوسرے رکوع کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ کہتا ہے کہ ہم جو لوگ گناہ کرتے ہیں ولنزی تن العذاب ادنا دول یرجعون اکبر بڑا عذاب تو قبر میں دیں گے بڑا بچھو قبر میں دیں گے بڑا اجدا قبر میں دیں گے آخرت میں دیں گے پل پلسیرات میں دیں گے جہنم میں دیں گے لوگوں کیا ملتا ہے جہنم کا لہو پی کر میرا اللہ کہتا ہے کانٹا چبنے پر جلن کا آنا جیسے ضروری ہے برف کے چھونے پر ٹھنڈک کا محسوس ہونا جیسے ضروری ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم گناہ کرنے کے بعد اللہ کے عذاب کا آنا ضروری ہے داڑھی مڈا ہو راحت کی زندگی گزارے نہیں ہو سکتا حرام خور حج کرے اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا کچھ نہ کچھ عذاب لگا ہوا ہے لوگوں یہ خودکار آٹومیٹک عذاب کی مشین ہے پہلے واچ ہوتی تھی اس کے اندر آدمی کو چابی بھرنا پڑتا تھا چابی بھرو تو وہ چلا کرتی تھی اس کے بعد ایک واچ آئی آدمی کے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ اس میں چابی بھر جاتی تھی اور اس میں کیلی لگ جاتی تھی اب آدمی اس کے اندر آٹومیٹک عذاب کی مشین کو فٹ کر رکھا ہے محسوس نہیں کرتا کوئی جورو کا غلام ہے کوئی اولاد کا غلام ہے کوئی فخر و فاقق کی زندگی گزار رہا ہے کوئی بھک مری کی زندگی گزار رہا ہے کوئی عذاب کی زندگی گزار رہا ہے ایک صاحب آئے اور کہنے لگے حضرت دسیوں گھر بدل لیتا ہوں ہزاروں کھٹمل ہمیں ستانے لگتے ہیں اللہ کو کیا پیار نہیں ہے ایک ماں اپنے بچے کی کھانسی سے پریشان ہو جاتی ہے ایک ماں اپنے بچے کے پیٹ کے درد پر تڑپ اٹھتی ہے مولا ماؤں میں تو مامتا ڈالنے والا مولا تو جانوروں کی ماؤں میں رحم و کرم ڈالنے والا ایک کتی کے بچوں کو چھیڑو کتی کاٹنے آتی ہے کے دل میں مانتا ہے کتی کے دل میں شفقت ہے لیکن میرا اللہ یہ جو عذاب مسلط کر رکھا ہے کئی کھٹمل کا عذاب ہے کئی مچھر کا عذاب ہے ومن ان ذکری معیشت نہ شروع ہو یوم القیامتی آما ربدلی آما بہت کن تو وسیرا میرا اللہ کہتا ہے کہ جو میرے ذکر سے راز کرے گا بے نمازی اچھی زندگی ہو تاج محل کا مالک ہو لال قلعے کا مالک ہو امریکہ کا گرین کارڈ ہو اور اگر کہے کہ سکون میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم پاخانہ میں چپل ڈبا کر پاخانے میں ڈبا کر مارو حرام زادے میرا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا میرا رب کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا سلام کرو داڑی مڑے کو کہے وعلیکم السلام اور پوچھو خیریت داڑھی مڑا کہے الحمدللہ جوتا پیشاب میں ڈبا کر مارو میرے نبی کے چہرے سے جو مخالفت کرے گا وہ رحمت کی زندگی گزارے وہ خیریت کی زندگی گزارے خار کو پوچھو خیریت کیا الحمدللہ مارو تھپڑ حرام زادے میرا اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا سکتا کلام پاک کے اکیسویں پارے میں سورہ سجدہ کے دوسرے رکو میں میرے اللہ نے کہا ولا مین الزابل ادنا ہم چھوٹا عذاب چکاتے ہیں دون الزابل اکبر بڑے عذاب کے مقابلے میں عذاب کا شکار ہے حرام زادے لیکن تو عذاب سے کام کمپرومائز کر چکا ہے عذاب سے صلح کر چکا ہے ایک بھنگی کو پھول سنگاؤ تو بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھولوں کے کاروبار کرنے والے کو عطر کے کاروبار کرنے والے کو ایک مرتبہ گٹر میں اتار دو تو بے ہوش ہو جاتا ہے جیسے اتر کا بے پاری کمپرومائز کر چکا ہے خوشبو سے اور بھنگی کمپرومائز کر چکا ہے بدبو سے میں کہتا ہوں آ میں تجھے جنت کا مزہ بتاؤں گا آ میں تجھے جنت کی کاریوں کا سیر کراؤں گا آ آ میرے نبی کے دامن میں آ آ قرآن کے دامن میں آ آ سنتوں کے دامن میں آ یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا تو کسی انگریز کو دھوکہ دے لے کسی کھڑمت کو دھوکہ دے لے کہ ہاں میں خیریت سے ہوں میں سکون سے ہو میں قرآن کا چشمہ لگاتا ہوں میں حدیث کا چشمہ لگاتا ہوں میں سنت نبوی کا چشمہ لگاتا ہوں تیرا بنگلہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا تیری امپورٹڈ گاڑی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی اور تیری جائیداد تیری پراپرٹی تیرا بینک بیلنس مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا اس لیے کہ زمین آسمان کی طرف جا سکتی ہے آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے پہاڑ ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں پانی میں آگ لگ سکتا ہے آگ ٹھنڈک دے سکتی ہے مرد بانا بچے پیدا کر سکتا ہے لیکن خدا کا کلام نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی قرآن نے کہا وما اصابکم من مصیبت جس نے فجر کی نماز چھوڑی اور کہا کہ آج میں کاروبار میں کامیاب حرام دادے ایک نمبر کا جھوٹا ہے ایک نمبر کا حرام دادا ہے جس نے بیوی کو بے پردہ رنڈیوں کی طرح بھیجا اور کہہ رہا ہے الحمدللہ ہماری میاں بیوی کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے تو حدیث کے اندر جو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی کوئی غیر محرم کتا شہوت کی نگاہ سے کسی عورت کو دیکھتا ہے تو وہ زنا کے تیر برساتا ہے ہاں میں تیری بیوی کو بلیڈ سے کاٹ کر دیکھتا ہوں چاقو سے کاٹ کر دیکھتا ہوں تیر چبا کر دیکھتا ہوں کیا تیری بیوی کو جلن نہیں ہوتا کیا تیری بیوی کے خون نہیں نکلتا اگر دنیا کے ظاہری بلیڈ سے اور دنیا کی ظاہری تیر سے تیرے بیوی کے زخم ہو سکتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ غیر محرم کتا اگر شہوت اور زنا کی نگاہ سے تیری بیوی کے چہرے کو دیکھتا ہے تیری ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے تیری بیٹی کی پنڈلیوں کو دیکھتا ہے اسکول کا یونیفارم پہن کر جا رہی ہے اس کے سینے کو دیکھتا ہے ٹائٹ سینے اور کمر کو دیکھتا ہے یہ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ زنا کے تین برس آ رہا ہے جب دنیا کا چارانے کا خون لا سکتا ہے تو میرے نبی نے کہا کہ تیر چپتا ہے تو کیا وہ تیر نہیں چبے گا کیوں نہیں ہے یہ جھوٹے ہیں جھوٹے آؤ راحت کی زندگی گزارو آرام کی زندگی گزارو دیکھو راحت دنیا میں نہیں ہے راحت مال میں نہیں ہے یہ منافقت کی زندگی چھوڑو یہ دگلی زندگی چھوڑو یہ چھوڑو منافقت کی زندگی کہ داڑھی رکھ کر دھوکا نماز رکھ کر دھوکا حج کا لیبل لگا کر دھوکا چھوڑو ہر کوئی چور ہر کوئی اچکا ہر کوئی بدماش ہے بولن دیوی میں ویرپن میں اس میں کیا فرق ہے میں کہتا ہوں سات سلام پھولن دیوی کو میں کہتا ہوں ویرپن تیری بہادری پر سلام ہم تیری ہماری حکومت قائم ہوگی تو تیرے نام سے بہادری کا شجاعت کا اوارڈ بنائیں گے کہ ویرپن اوارڈ ہے تو پولیس کو مارتا تھا تو ظالم سے انتقام لیتا تھا تو خونخار بھیڑیوں سے مٹ بھیڑ کرتا تھا یہ کمی آج مدرسے کے نام پر آج قربانی کے نام پر آج مسجد کے نام پر آج تجارت کے نام پر آج کاروبار کے نام پر آج امانت کے نام پر آج بھروسے کے نام پر آج انسانیت کے نام پر آج یہ چور ہے چور اچک کے تیری ہمت تھی تو بیانگ لوٹتا تھا تیری ہمت تھی تو بنگلوں میں ڈاکہ ڈالتا تھا تیری ہمت تھی ہاتھی کا شکار کرتا تھا یہ چوہے ہیں چوہے یہ ہجڑوں کی اولاد ہیں جو امانت میں قیادت کرتے ہیں یہ ہجڑوں کی اولاد ہیں جو قربانی کے نام پر پیسہ لوٹتے ہیں یہ ہجڑوں کی اولاد ہیں جو مسجد مدرسے کے نام پر لوٹتے ہیں یہ ہجڑوں کی اولاد ہیں یہ ہجڑوں کے نسخے سے پیدا ہوئے ہیں جو حج کا نام بتا کر جعلی سیل بتا کر حاجیوں کو ٹھکتے ہیں کس نام سے آج دھوکہ نہیں دیا جا رہا ہے نام سے دھوکہ نہیں دیا جا رہا ہے بمبئی کی آدر سوسائٹی میں کہتا ہوں یہ حرام دادے آج جو کہتے لشکر طیبہ ہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے جیش محمد ہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے طالبان ہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے ملا عمر ہے اسامہ ہے اور جو ہے ہے ہے بلا پلا یہ دہشت گرد ہے یہ لکھ کر رکھ لو ان دنیا کے کتوں اور قبیصوں کو بتا دو یہ اپنی موت آپ مر رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ لشکر طیبہ جیش محمد اور طالبان ہندوستان کے چپے چپے میں بم ڈالے ہندوستان کے چپے چپے میں دہشت گردی کا وہ نمونہ پیش کرے اس سے ہندوستان کو اتنا نقصان نہیں ہوا جو تم نے شرمندگی کا اور تم نے بے حیائی کا اور تم نے کتے اور سور سے بدتر وہ کام کیا کہ کارگل کی شہیدوں کی بیواؤں کی زمین کا گپلا تم نے کیا اپنے ملک کے شہیدوں کی بیواؤں کے آنسو کو لوٹ لیا ان کے خون پر تم نے ڈاکہ ڈالا وہ مارتا ہے تو دن دھاڑے وہ ٹرین کو مارتا ہے وہ ہوائی جہاز کو مارتا ہے وہ بلڈنگوں کو مارتا ہے کبھی تمہیں اپنے ملک پر پیدا ہونے والے شہیدوں کی بیوائیں وتوائیں بے سہارا عورتیں جن کے نام آدر سوسائٹی کے نام پر بلڈنگ دی گئی تھی کون کون مہاراشٹرا کا چیف منسٹر مہاراشٹرا کے بڑے بڑے پتی لکھپتی پتی دنیا کے اندر اس سے بڑی کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے اپنی موت آپ مر رہے ہیں اپنے پیشاب میں ڈوب کر مر رہے ہیں آج امانت ختم ہو چکی ہے آج صداقت ختم ہو چکی ہے ایک آدمی آتا ہے مسجد کے اندر کام کرتا ہے حضرت کیا بولنا اللہ کے گھر کا کام ہے بعد میں تحقیق ہوتی ہے پتا لگتا ہے کہ ایک کافر جو مزدوری لے سکتا تھا اس حرام زادے نے دگنا مزدوری لی ہے اللہ کے گھر کو بتا کر نماز کو بتا کر داری کو بتا کر تجھے ٹھگنے کی ضرورت کیا تھی ویرپن کے گروپ کے اندر جم جاتا اور تو جو ہے دنیا کے سیاسی کتے کے آدر سوسائٹی کے اندر بیواؤں کے خون لوٹنے والوں کے اندر جم جاتا یہ ہے شوگر کوٹیڈ منافق دیکھنے میں بڑے جبے والے ابے والے ایک عجیب و غریب واقعہ بالکل گزشتہ جمعہ کا بنگلور کے اندر ایک مسجد ہے نام بتاؤں گا متعین طور پر قیمت ہو جائے گی لیکن وہ مسجد اس مسجد سے بالکل قریب ہے رمضان المبارک کے بعد اس مسجد کے اندر نئے خطیب کا تقرر کیا گیا کیا عنوان تھا تخوے کا عنوان تھا تخوا کیا ہے قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے ان تخوہ ملاق الحسنات کہ تخوا تمام نیکیوں کی جڑ ہے تخوا ملے گا حج ملے گا تخوا ملے گا روزہ ملے گا تخوا ملے گا نماز ملے گی تخوا ملے گا نبی تخوا تمام نیکیوں کی جڑ ہے گزشتہ جمعہ کو ابھی وقت پورا نہیں ہوا ایک عرب صاحب آئے اس مسجد کے اندر بیچارے اردو نہیں جانتے تھے انہوں نے تعمیر مسجد کے لیے چندے کی اپیل کی اور اس میں ایک لفظ استعمال کیا بلڈنگ کنسٹرکشن تو اس کو سمجھ میں آ گیا اسی لائن کا آدمی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مسجد کا جو ہے تعمیری کام ہو چالیس پر آٹھ ہزار روپے اس نے امام صاحب کو دیے کہا کہ یہ آپ نے جو اعلان کیا ہے آپ لے لیجئے وہ ہمیشہ ذمہ داروں کے گھر میں باہر سے آنے والے خطیب تھے صدر سیکرٹری اپنے گھر میں کھانا کھلا کر بھیجتے تھے لیکن اس دن حضرت کے استنجا لگا اور استنجا جا کر عذر بتا کر بغیر کھانا کھائے بھاگ گئے تو اب فون کیا گیا نہیں ضروری کام تھا میں چلا گیا بات اثر کو ان کے جو عرب صاحب کے جو میزبان آدمی تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے شیخ صاحب نے جو چالیس پر آٹھ ہزار روپے چندے کے لیے مرحمت فرمائے تھے آپ اس کی رسید دیجیے کہا کہ ہمیں نہیں ملے کہا امام صاحب کو دیے نہیں پہنچے کہا نہیں پہنچے فون کیا بلایا گیا ایک ساتھ آدمی کو لائے انہوں نے کہا ہمارے امام صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں عرب کے لوگ ان پر پا ہیں اس سے پہلے جہاں آپ خطابت کر رہے تھے ایک شیخ نے ان کے خطبے سے متاثر ہو کر ساٹھ ہزار روپے دے دیے یہ تو چالیس آٹھ ہزار روپے مسجد کو نہیں دیے بلکہ ان کو دیے ہیں یہ کہہ کر وہ تعویلات کرنے لگے کہاں امام صاحب ادھر ادھر کہاں بھاگیں گے رسید کٹ چکی ہے خطیب صاحب اب وہ رسید دکھائی گئی تو دم دبا کر انہوں نے پیسہ دیا اور اسی وقت فیصلہ کر کر اس قطیب کو جو ہے مسجد سے نکال دیا گیا میں کہتا ہوں لوٹنا ہو تو لٹیرے کی شکلیں اپناؤ تخوے کا بیان کر کر ایک سامع مختدی کہہ رہے تھے حضرت لگ رہا تھا جب تخوے کا بیان آیا کہ تخوے کے ماحول کے اندر ہم ڈوب چکے ہیں پرہیزگاری کا لباس ہم پہن چکے ہیں وہ لباس تخوہ زالی کا خیر جب معاملات کی بات آئی آج معاملات کے اندر آج زبان کے اندر آج امانت کے اندر آج صداقت کے اندر ہمارا کیا معاملہ ہے کیا معاملہ ہے چلے گئے حج کے لیے چلے گئے اللہ کے گھر طواف کرنے کے لیے نہ زبان صحیح کتنے شوہر جنہوں نے اپنی بیویوں کا مہر آج تک ادا نہیں کیا میرے آقا نے فرمایا جو نکاح کرے اور مہر ادا کرنے کا ارادہ نہ کرے فرمایا کہ اس کے بچے زنا کے بچے ہیں حرام کے بچے ہیں حرام کے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور زنا کے بچے پیدا ہو رہے ہیں لوٹ نہ ہو ویرپن بن کر لوٹو ڈاکو بن کر لوٹو ہم تمہیں اوارڈ دیں گے ہم تمہیں انعام دیں گے یہ قربانی جو آپ کے شہر کے اندر ہو رہی ہے میں جانتا ہوں کہ دو چار ادارے کہ جن اداروں کے اندر مستند متقی علماء کرام ہیں بمشکل شہر کے اندر دو تین ادارے ان کو چھوڑ کر عموماً گوشت کا بیپار ہو رہا ہے گوشت کی تقسیم ہو رہی ہے ترازو کے دو باٹ ہیں دو پلے ہیں ایک طرف بٹ رکھ دیا گیا پتھر رکھ دیا گیا اور دوسری طرف گوشت دیا جا رہا ہے دیا جا رہا ہے فرض کیجئے کہ دس کلو کا بٹ رکھا گیا اور وہ گائے ستر کلو نہیں سو کلو ہے تو مطلب یہ ہوا کہ تین حصے ظاہر ہو گئے اور فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کے اندر سات حصے سے بڑھ کر ایک اور حصہ ہو جائے گا کسی کی قربانی قبول نہیں ہوگی لوگ ذمہ داری لینا نہیں چاہتے میں کہتا ہوں کہ تم اللہ کا شکر کرو گالیاں ہوتی ہیں کہ رنڈی کہا جاتا ہے کہ داڑھی مڈا کہا جاتا ہے کہ ہجڑا کہا جاتا ہے یا جرو کا غلام کم سے کم بیداری تو ہے بیداری بیداری تو ہے آدمی گنا تو کر رہا ہے احساس ہے کہ میں گنا کر رہا ہوں آج نہیں کل انشاءاللہ وہ توبہ کر لے گا توبہ لوگوں ڈھونڈ کر ایسے مقامات پر جاؤ جن مقامات کے اندر ضمیروں کو جھنجوڑا جاتا ہے ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے قرآن و حدیث کے آئینے کے اندر اپنی تصویر دکھائی جاتی ہے جہاں لطیفے کہہ کر جہاں واقعات کہہ کر اور جہاں ریموٹ متولی اور داڑی مڑے سیکرٹری کے ہاتھ میں دے کر وہ ریموٹ دباتا رہتا ہے یہ جو ہے اپنی ٹی وی کے سیریل کو اور اپنے واقعے کو اپنے ڈرامے کو آگے بڑھاتا رہتا ہے دیکھو آج ہمارے ایمان کے اندر تجدید لانے کے لیے آج ہماری زندگی کے اندر انقلاب لانے کے لیے یہی تو ایک جمعہ کا پلیٹ فارم ہے ایک تبلیغ کا ایک خانخواہ کا ایک مدرسے کا خانخواہ تو جانے سے رہے جماعتوں میں جانے سے رہے مدارس میں بچے بھیجنے سے رہے یہ تو جمعہ فرض آئین ہے ذرا آپ کوشش کر کر آئیں اور اپنی بیویوں تک یہ پیغام پہنچائیں آج موبائل کے اندر کتنے اسکیمیں ہیں ایم ٹی ایس ہے ریلائنس ہے یہ وہ موبائل ہے کہ جو M T S M T S کو فری دیتا ہے ریلائنس ریلائنس کو فری دیتا ہے ان عورتوں کو چوبیس گھنٹے جہنم کا دہانا کھول کر تم ڈرامہ دکھاتے ہو ساس بہو کے جھگڑے دکھاتے ہو دیکھو یہ سناؤ ایک جمعہ ہزم نہیں ہوگا دوسرا جمعہ ہزم نہیں ہوگا تیسرا جمعہ ہزم نہیں ہوگا بار بار بار بار کے سنانے سے جب ایک پتھر پر پہلی مرتبہ پانی پڑتا ہے پسل کر چلا جاتا ہے دوسری مرتبہ قطرہ پڑتا ہے پسل کر چلا جاتا ہے پچاس قطرے پڑتے ہیں ہلکا سا سوراخ ہوتا ہے سو خطرہ پڑتا ہے پتھر بارش سے پگھل جاتا ہے یہ دل ہے اس کے اندر کلیمہ ہے یہ دل ہے اس کے اندر نبی کی محبت ہے یہ دل ہے اس کے اندر کعبے کی طرف رخ کرنے کی قوت ہے یہ دل ہے اس میں قرآن کی عظمت ہے لوگوں بہت ہو گیا اللہ کے عذاب کو جھیلنا ہاسپٹلیں بھری ہوئی ہیں عدالتیں بھری ہوئی ہیں لائر کے پاس فرصت نہیں ہے عاملوں کا کاروبار دنیا میں سب سے حیث کاروبار ہے آؤ امن کی طرف آؤ تم عذاب سے اور خود کار آزاد کی آٹومیٹک مشین گھر میں لگا کر تم عذاب کا شکار ہو تحجد پڑھو فجر پڑھو اللہ سے مانگو تلاوت کرو سورہ کہب پڑھو سورہ باقیہ پڑھو اور سورہ یاسین پڑھو اشراق پڑھو چاش پڑھو عوامین پڑھو دیکھو کرنا تو کچھ ضرور ہے اگر یہ بھی کرو گے تھانوں کا اندر جا کر جھکماری تو کرنا پڑے گا عدالت کے چکر تو لگانا وقت تو لگانا ہے چاہے بس اسٹاپ میں لگاؤ چاہے ایئرپورٹ میں لگاؤ ہے تم جو ہے لاکپ کے اندر لگاؤ کیوں نہ وہ وقت تو سنت الاعتکاف کہہ کر آپ مسجد کے اندر کیوں نہیں لگاتے کیوں جنت کی کاریوں میں سیر نہیں کرتے اور کیوں قرآن کے تلاوت کا مزہ نہیں لیتے آؤ تم جو ہے ایک مرتبہ اس جہنم کے جو ہے لہو کو اور پیپ کو چھوڑ کر جنت کی نہر میں غوطہ لگا کر دیکھو کتنا مزہ آتا ہے اور کتنا لطف آتا ہے اور کتنی لذت آتی ہے آج ہر آدمی اپنے موافقت کا اور اپنے مسلک کا اور اپنے دل کے برابر کا ایک مذہب بنا رکھا ہے بس اس گاڑی کو اس نے چابی دے دی اور وہ گاڑی چل رہی ہے عید کو وہاں جانا ہے جمعہ کو وہاں جانا ہے جہری نماز کو وہاں جانا ہے سیری نماز کو کیوں یہ دل کہہ رہا ہے مسلک جو بنے ہیں چار ان چار مسلکوں میں ایک مسلک سے دوسرے مسلک پر یا آدمی کو آزادی نہیں دی گئی کہ تم جو چاہے حدیث پر عمل کرو کیوں ہوگا اس لیے کہ بتر ایک رکعت ہے بتر تین رکعت ہے بتر پانچ رکعت ہے بتر سات رکعت ہے جب جورو ستائے گی سات رکعت پڑے گا جب جورو موڑ میں ہوگی ایک رکعت پڑھ کر جائے گا یہ ایک رکعت پڑھنا بھی حدیث ہے وہ سات رکعت پڑھنا بھی حدیث ہے لیکن یہ حدیث کو آڑ لا کر اپنے من کو تسکین پہنچا رہا ہے اپنی جورو کی شرمگاہ کو آرام پہنچا رہا ہے اس لیے ہمارے علماء نے مسالد کو پابند کیا کہ تم تین پڑھتے ہو تو پوری زندگی تین پڑھو خوشی ہو تو تین پڑھو مصیبت ہو تو تین پڑھو آج ہر آدمی اپنا ایک طریقہ بنا لیا ہے اور یہ یہ جو حج ہے اور یہ جو قربانی ہے یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے یہ ہمیں کہتا ہے اپنے خواہشات کو قربان کرنے کا نام اپنے دل پر چھری چلانے کا نام اور اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین اپنے آپ کو اسلام کے سلنڈر کر دینے کا دام ہے دولت کے بلبوتے پر اثر رسوخ کے بلبوتے پر بال کے بلبوتے پر حج نہیں ہوتا حج جذبات کا نام ہے حج آشقانہ سفر ہے حج محبوب کے دربار کے اندر حاضری کا نام ہے حج رب کعبہ کے کعبہ کے پاس جا کر طواف کرنے کا نام ہے صفا بروا کے درمیان صحیح کرنے کا نام ہے اسے جو ٹھٹا کرے گا مذاق بنائے گا اللہ اس کو زلیل اور تباہ برباد کر کے رکھ دے گا اس لیے آپ دیکھیں میں نے بتایا جامعہ اشرفیہ لاہور کے مولانا صاحب نے ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا کہ آدمی میں زندہ طلب ہو تڑپ ہو محبت ہو اللہ اس باپ کیسے پیدا کرتے ہیں کہ فرمایا کہ ایک جانوروں سے دودھ نکالنے والا تھا گوار قسم کا آدمی نہ لکھنا نہ پڑھنا کچھ نہیں آتا تھا بس حاجیوں کے قافلے کو دیکھا کہ وہ ہٹ کے لیے نکل رہے ہیں دل میں جذبہ پیدا ہوا یا لا میں بھی حج کروں گا میں بھی حج کروں گا میں بھی کعبہ جاؤں گا دن رات اس نے اوڑھنا بچھونا بنا لیا یہاں دعوتیں ہیں پھول کی مانا ڈالی جا رہی ہے یہاں مسافے ہو رہے ہیں وہاں رونا وہاں تڑپنا وہاں بلکنا دن رات ایک مرتبہ ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی حج کیسے کیا جاتا ہے اس نے بتایا کہ پاسپورٹ ویزا ہے کہا میں کچھ نہیں جانتا اللہ نے مجھے بنایا اللہ نے کعبے کو بنایا وہ کعبے کا بنانے والا ہے اور مجھے پیدا کرنے والا ہے میرے کعبے کے درمیان دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی کہا کہ بھائی وہاں سی پورٹ ہے کہ جہاں سے جہاز جایا کرتے ہیں وہ کراچی کے اندر ہے اور تم جو ہے یہاں ہو لاہور سے کراچی ٹرین جاتی ہے جس میں حجاج کرام جاتے ہیں وہ چلا گیا لاہور کے پلیٹ فارم میں کہنے لگا مجھے حج کو جانا ہے مجھے حج کو جانا ہے نہ روپیہ ہے نہ پیسہ ہے نہ پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے مجھے حج کو جانا ہے مجھے حج کو جانا ہے حج طلب کا نام ہے حج محبت کا نام ہے حج عشق خدا بندی کا نام ہے حج تڑپنے مچلنے جیسے مچھلی پانی سے نکالو مچلتی ہے تڑپتی ہے جو روکو غلامی کا نام نہیں ہے اولاد کے چاکلیٹ کھلونے دلانے کا نام نہیں ہے حج الحاظ کے نقب لگانے کا نام نہیں ہے حج ریاکاری اور نام و نمود کے جھنڈے لگانے کا نام نہیں ہے حج اس غریب دیہاتی کے حج کا نام ہے چلا گیا لاہور کے پلیٹ فارم میں اور کہنے لگا مجھے حج کو جانا ہے حج کو جانا ہے اب کہنے لگا بھی ٹکٹ ہے کہا نہیں تو ایک دن دو دن ایک رات دو رات گزر گئے اور ایک گارڈ تھا جو ٹرین کا وہ محافظ تھا وہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا بھیا کیا کر رہے ہو کہا مجھے حج کو جانا کہا میں تو اتنا کر سکتا ہوں کہ میں اپنے گاڈ کے ڈبے میں مجھے اجازت ہے کہ کسی مجبور کو ایک آدمی کو میں لے جا سکتا ہوں میرے ڈبے میں بیٹھ جاؤ ڈبے میں بیٹھ گیا وہی نماز پڑھی اور وہی رٹ مجھے حج کو جانا ہے مجھے اللہ کے کعبے کا دیدار کرنا ہے مجھے نبی کے روزے کا دیدار کرنا ہے بس یہی رٹ یہی رٹ وہاں اس کو اتار دیا گیا حجاج کرام وہاں اترے اسی ٹرین سے کہا کیا ہے تیرے پاس دستاویزات کیا ہیں حج کی تیاری کیا ہے واقعیت اللہ کے قرآن نے سچ کہا خیر تخوا کلام پاک کے دوسرے پارے میں الحج اشر معلومات جہاں نس پارا ہوتا ہے وہاں اللہ نے فرمایا کہ حج کی زاد اور حج کا تقوی جو ہے توشہ یہ ہے کہ تخوے کے توشے کو تم اپنا لو نہ پاسپورٹ کا توشہ تھا نہ ویزے کا توشہ تھا تو چنانچہ حجاج کرام نے یہ کہا کہ ہم نہیں جانتے ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ سی پورٹ جہاں سے جہاز نکلتے ہیں جس کو پاکستان والے مدینت الحجاج یعنی حاجیوں کی سٹی حاجیوں کا شہر کہتے تھے ہم وہاں تک پہنچا سکتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری پہنچا دو اب وہاں اس کو اتار دیا گیا اب وہی نعرہ مجھے حج کو جانا ہے اللہ کے کعبے کا دیدار دیدار کرنا ہے نبی کے روزے کا دیدار کرنا ہے کہاں دستاویزات کہاں کے ندارت میرے پاس ایک روپیہ نہیں ہے ایک پیسہ نہیں ہے کوئی مجنون سمجھ کر روٹی دے دیتا کوئی پاگل سمجھ کر بیوقوف سمجھ کر کھانا دے دیتا کوئی دونا دو دیتا کس طریقے سے دن رات گزر رہے تھے اللہ نے ذہن میں ایک بات ڈالی ایک پولی جو زمین کے سامان کو وہ جہاز کے اندر پہنچایا کرتا تھا اس سے کہا کہ بابا مجھے حاجیوں کی خدمت کرنا ہے اور مجھے ان کے سامان کو وہاں تک پہنچانا ہے لیکن اس کے لیے آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے اور ایک جو ہے پتل کا ہوتا ہے یونیفارم ہوتا ہے ایک کام کرو تم یونیفارم مجھے دے دو کئی دن کے تھکے ہوئے ہو یونی اس نے کہا کہ میں کئی دن کا تھکا ہوا آرام کر لوں گا اور میرا کام یہ کر لے گا تو چنانچہ وہ اس کا کام کیا کرتا تھا حجاج کے کرام کے سامان کو وہ جہاز کے اندر پہنچایا کرتا تھا پہنچاتے پہنچاتے اللہ نے دل میں بات ڈالی جو چیکنگ ہونی تھی وہ نیچے ہوتی ہے جہاز تو ہزاروں آدمیوں کو لے کر چلتا ہے جہاز کے اندر چیکنگ نہیں ہوتی تو چنانچہ اس نے اس یونیفارم کو نکالا اور دوسرے کلی کو دیا اور کہا کہ جا کر کھلا آدمی کو یہ اس کی امانت ہے اس تک پہنچا دو پھر اپنے کپڑے میں رہ گیا اب اس کی سیٹ نہیں تھی اور اس کا کمرہ نہیں تھا وہی نعرہ لگا رہا تھا مجھے حج کو جانا ہے مجھے اللہ کے کعبے کا دیدار کرنا ہے جاج کے یہ سمجھنے لگے یہ کمرے میں بیٹھ بیٹھ بیٹھ کر اگتا گیا ہے یہ سیر کرنے کے لیے اور سمندر کا نظارہ دیکھنے کے لیے آیا ہے پھر کوئی روٹی دے دیتا پھر کوئی چائے دے دیتا اور اس کے بعد ایک حاجی سے کہا جدہ ایئرپورٹ آنے سے پہلے مجھے بتا دینا وہ زمانہ بادبانی کشتی کا زمانہ تھا کئی ہفتوں کے بعد مہینوں کے بعد یہ کشتی جب جدہ کے قریب جانے لگی اور جدہ کی روشنیاں جگمگانے لگی تو اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا اے اللہ یہاں تک تو بچتا بچاتا آ گیا اگر یہاں سے نکلوں گا اور دستاویز کا چکب ہوگا امیگریشن ہوگا میں پکڑا جاؤں گا یہ کہہ کر جب اس نے روشنیاں دیکھی سمندر کے اندر اس نے چھلانگ لگا دی اے اللہ اب تیرے کابے کی طرف جانا میرا کام ہے اور پہنچانا تیرا کام ہے ایک آدمی سارے منظر کو دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ اگر میں اس منظر کو جا کر آفیسر کو رپورٹ کروں گا میرے پلے بات آ جائے گی کہ میں نے دھکا دے کر گرا دیا وہ اس نے رات کو اپنے سینے میں دفن کر لیا اور خاموش ہو گیا چنانچہ جب وہ انتظار کرنے لگا یہ ڈبکی مار کر وہاں اٹھے گا یہاں اٹھے گا یہاں اٹھے گا وہاں اٹھے گا اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے تو چنانچہ کشتی آگے بڑھ گئی اور سی پورٹ پر لگ گئی یہ لوگ چلے گئے فرماتے ہیں کہ میں نے اسے عرفات کے میدان کے اندر مینا میں مزدلفہ میں حد سے فراغت کے بعد میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا یا اللہ تم تو وہی ہو جس نے سمندر کے اندر چھلانگ لگائی یہاں تم کیسے آ گئے اور پھر کہنے لگا کیسے آئے آئیے میرے ساتھ حج سے فراغت کے بعد ایک قیمتی چمچماتی امپورٹڈ کار کے اندر بٹایا اور اپنا بنگلہ تھا اور اپنی کوٹی تھی اور اس کے پاس لے گیا لوگ دولت کے پیچھے کیا بھاگتے ہو جھوٹ بول کر دھوکہ کیوں دیتے ہو مال کی پوجا کیوں کرتے ہو کاروبار کی وجہ سے نماز کو کیوں ضائع کرتے ہو یہ حیض و نفاس چھننے والی عورت کی غلامی کی وجہ سے متقیوں سے اہل اللہ سے ناتا توڑتے ہو بے اولاد کا پیشاب پاخانہ چاٹ کر خدا کے گھر سے ناتا توڑتے ہو ہم نے دیکھا ہوائی جہاز کے اندر ایک جینٹل مین ہے وہ اپنے جسم کے اندر بچے کو اٹھانے کا وہ کوئی کپڑا ہوتا ہے گود نما اس کو وہ لٹکائے ہوئے ہیں یہ دودھ پلا رہے ہیں یہ پیشاب کروا رہے ہیں یہ حگیز دے رہے ہیں میں نے کہا یا اللہ یہ کتنا بڑا عذاب تو نے دے رکھا ہے ان جینٹل مین کو ان دنیا کے کتوں کو کبھی دیندار داڑی والے اللہ والے کو دیکھا حگیز دیتے ہوئے کبھی متقی پرہیزگار پیرو مرشد کو دیکھا اولاد کا پاخانہ صاف کرتے ہوئے نکلو خدا کے قہر سے نکلو خدا کے عذاب سے نکلو آؤ خدا کی رحمت کی طرف آؤ خدا کی رحمت کی طرف عرش کے سائے کی طرف آؤ نبی کے حوض کوثر کی کی پانی طرف آؤ قرآن کی آیتوں میں غوطہ دو آؤ نبی کی سنتوں میں غوطہ دو چھوڑ بھوکی کی زندگی تم دنیا کے کسی کتے کو داڑھی منڈا کر اپنے آپ کو اسمارٹ بنا کر دھوکہ دے لینا تم اپنی عورت کو رنڈیوں کے کپڑے پہنا کر دنیا کی کسی کتے کو دھوکہ دے لینا میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ جہنم جہنم کا لہو اور پیپ اس کے منہ سے نکل رہا ہے میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ قیامت کے دن اس کی شرم اس کے منہ پر لگی ہوئی ہے میری نگاہ دیکھ رہی ہے کتے کہ تیرے منہ سے آگ کی لپیٹے میدان محشر میں نکل رہی ہیں یہ چار روز کی زندگی ہے اس زندگی میں کسی کے اوپر سورج قائم نہیں رہتا یہ سورج ہے جو ڈھل جائے گا یہ مال ہے جو چلا جائے گا یہ دولت ہے جو گھٹ جائے گی یہ جوانی ہے جو چلی جائے گی یہ آنکھ ہے بے نور ہو جائے گی یہ ہیں ان کا جو ہے گد نکل جائے گا اور یہ ہاتھ پیر ہیں ان میں راشا تاری ہو جائے گا یہ مکان ہے یہ دکان ہے ان کا ماڈل پرانا ہو جائے گا مغفرت من ربکم و ہے دوڑ کرا دوڑ کرا اس جنت کی طرف جس جنت کی کشادگی زمین و آسمان سے زیادہ ہے وہ تو زادی تخوا آج قسم لے میرے بھائی کہ تو تخوے کی زندگی اپنائے گا تو تقوی کو توشا بنائے گا مالدار کی طرف نہ دکھ امیر کی طرف نہ دے جو کے غلاموں کی طرف اولاد کا پیشاب پاخانہ چاٹنے والوں کی طرف نہ دے رسوم و رواج کے پجاریوں کی طرف نہ دے آ اسلام کا پجاری بن جا اللہ تعالیٰ اور نبی کے قانون کا تو بن جا میرا اللہ وہ ہے جو رات میں دن دن میں رات میرا اللہ وہ ہے جو مرے ہوئے سے زندہ اور زندے ہوئے سے مرا ہوا نکالتا ہے میرا اللہ وہ ہے جو مردہ زمین سے زندہ سبزہ نکالتا ہے میرا اللہ وہ ہے جو زندہ سبزے سے اور زندہ درخت سے مردہ پھل نکالتا ہے میرا اللہ وہ ہے جو انڈے سے مرغئی کو نکالتا ہے جو انڈا مرا ہوا ہے میرا اللہ وہ ہے جو زندہ مرغئی سے مرے ہوئے انڈے کو نکالتا ہے آ جا یہ دھوکے کی زندگی یہ دغا بازی کی زندگی یہ بیڑ کے بعد کتے سور کا پیشہ کر آنے کی زندگی یہ نماز چھوڑنے کی زندگی یہ داڑھی مڈانے کی زندگی یہ ویڈیو گرافی کی زندگی یہ کیمرہ کشی کی زندگی یہ جہنم کے گھر کو ہیپی ہوم کا بورڈ لگانے کی زندگی تو امریکہ کے بش اور یہ بارک اوباما کل آ رہا ہے تو اسے دھوکہ دے لینا کہ ہمارا گھر ہیپی ہوم ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں تیرے گھر کے اندر اجدا پل رہا ہے تیرے گھر کے اندر سام پل رہا ہے کہاں اسٹامپ پیپر کہاں ویزا کہاں جو ہے امیگریشن کہاں پاسپورٹ کہاں دودھ دوہنے والا یہ جو ہے معمولی قسم کا غریب آدمی اور کہاں مکہ مکرمہ کے اندر کوٹھی اور چمچماتی کار کا مالک میرے اللہ تو جسے چاہے امیری دے میرے اللہ تو جسے چاہے غریبی دے کہتے ہیں کہ بھیا کیا ہوا تم تو سمندر میں ڈوبے تھے فرماتے ہیں کہ مجھے ڈوبنا تو یاد رہا پھر اس کے بعد جو میں دیکھا میں ایک مکان کے اندر تھا میرے پیٹ کو دبایا جا رہا تھا میرے ناک سے سمندر کا اور جو ہے منہ سے سمندر کا کھارا پانی نکل رہا تھا اچانک ہوش آیا تو ایک لوہے کی گرل تھی اور کچھ خواتین میرے سامنے تھی اور کچھ مرد حضرات میرے سامنے تھے اور مجھے روٹی پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کوئی آدمی ہے مسافر بٹرا جو سمندر کے اندر ڈوب گیا ہے میں ہوش میں آیا فجر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا میں نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس گھر کے اندر ایک جو ہے گائے ہے اور وہ اس گھر کے اندر ایک چھوٹا بچہ ہے جو ماں کا دودھ نہیں پیتا ہے وہ سوالا جو ہے ڈرائی دودھ کا پاؤڈر کا نہیں تھا اگر ماں کا دودھ نہیں پیتے تو گائے کا دودھ پلایا جاتا تھا اس گھر کا جو مالک تھا وہ کسٹم آفیسر تھا وہ امیگریشن کو چیک کرنے والا آفیسر تھا وہ ایک چھوٹا سا گلاس لے جا کر اپنے بھوکے بچے کی بھوک مٹانے کے لیے گائے کے دودھ دوہنا چاہتا تھا کبھی گائے ادھر لات مارتی کبھی گائے ماں کو لات مارتی یہ اس فن کا ماہر تو تھا ہی تو اس نے کہا آجی حضور مجھے حکم دیجئے اس نے اشارے سے بتایا اب ان کو کیا چاہیے تھا اندے کو دو آنکھ چاہیے اور بھوکے کو دو روٹی چاہیے تھا یہاں تو دودھ دوہنے والا مل گیا کہاں کے دودھ دوہیے اس نے پیٹ پر ہاتھ سہلایا پیر کو باندھا کیا ایک گلاس دودھ اس نے تقریباً سات یا آٹھ لیٹر دودھ ایک ایک گائے سے نکالنے لگا کہا کہ اجی یہ تو ہمارے مطلب کا بندہ ہے اس کو کام کے لیے رکھ لیتے ہیں چنانچہ اس کو کام کے لیے ملازمت کے لیے رکھ لیا گیا اور پھر مکہ مکرمہ کے اندر ان کے والدین تھے یعنی جو کسٹم آفیسر تھے ان کے سسرال تھے انہوں نے کہا اس بندے کو ہمارے یہاں بھیج دو ہم تو دودھ تمہارے بچے کے لیے دے دیں گے تو چنانچہ وہاں بھیجا گیا اس کا ایک ہی رٹ تھی ایک ہی نعرہ تھا مجھے حج کرنا ہے مجھے کعبے کو ارے اللہ کے بندے تو کعبے کو ایک مرتبہ کیا دیکھے گا ہم زندگی بھر تجھے کعبہ دکھاتے رہیں گے دیکھ یہ خالی گھر ہے اس کا تو مالک ہے یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس کی چابی تو لے لے میرا اللہ تو سچ کہا وہ میں یتقلّہ یج اللہ مخرجا ویر حیث اللہ یہ کہ جو اللہ کے تقوی کو اپناتا ہے اللہ کے ڈر کو اپناتا ہے کہتے ہیں اللہ ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ خود بندے کو پتا نہیں ملتا کہاں دکان کے پیچھے کہاں جورو کے پیچھے کہاں اولاد کے پیچھے کہاں کارخانوں کے پیچھے کہاں شیئر ہولڈروں کے پیچھے کہاں بروکروں کے پیچھے کہاں زمینوں کے پیچھے مجھے ترس آتا ہے تیری زندگی پر تو سمجھتا ہے یہ فقیر ہے کٹ ملا ہے یہ بھک مری میں جیا اور بھک مری میں اولاد کو بیوی کو پالے گا مر کر چلا جائے نہ ہم تو اس زندگی میں جنت کے مزے لے رہے ہیں قرآن پڑھتے ہیں مزہ ملتا ہے نبی کی باتیں کرتے ہیں مزہ ملتا ہے نبی کی نسبت سے سفر کرتے ہیں مزہ ملتا ہے نبی کی باتوں کے لے کر ہم دشمنوں سے دفاع کرتے ہیں ہمیں لذت آتی ہے تو یہ نہ سمجھنا پاگل خانے کو جو لوگ جاتے ہیں پاگل خانے والے آنے والوں کو پاگل سمجھتے ہیں تو ہمیں جو پاگل سمجھ رہا ہے یہ تیرے پاگل پنے کی علامت ہے ہمیں تجھ پر رحم آتا ہے جورو کو چھوڑ کر بچوں کو چھوڑ کر ماں باپ کو چھوڑ کر امریکہ کے کتوں کو پال لیں شیمپو ڈال لیں ان کے شراب کے برتن دھونے ان کی گاڑیوں کے اندر ڈرائیونگ کرنے جاتا ہے جتنے دن تو بیویوں کو چھوڑا اتنے دن بیویوں کو بیوہ بنائے رکھا جتنے دن تو اولاد کو چھوڑا اتنے دن بچوں کو یتیم بنائے رکھا جتنے دن تو ماں کو چھوڑا اتنے دن تو ماں کے سہارے کو چھین لیا جتنے دن تو باپ سے دور رہا اتنے دن تو باپ کی شفقت کی لاٹھی کو توڑ دیا کتا کتا دس منٹ فرق نماز کو دے نہیں دے سکتا اور دو دو سال جا کر تو انگریز کی غلامی کر رہا ہے اب کرنے کے بعد کیا ہوا کیا یتیم خانہ پالتا ہے مسجدوں کو دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے کتنا کھائے گا آدمی میرے پاس سو روپے ہوں میرے پاس دس کروڑ روپے ہوں دس خرب روپے ہوں اگر بھائی دو روٹی کھانا ہے تو دو ہی نہ کھاؤں گا ایسا نہیں ہوگا کہ بیس کھا لوں آدمی جو کھاتا ہے پہنتا ہے روپیوں کی مناسبت سے نہیں ہے بلکہ اپنے جسم کے حساب سے ہے اپنے جسم کے حساب سے کھاتا ہے پیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ روپیہ بڑھ کر ہے تو زیادہ تارا اب کیا کرتا ہے پتھر کو خون دے کر پالتا ہے جیسے انگریز کتے کو پالتا ہے انگریز سور کو پالتا ہے ان کا فارم ہوتا ہے کتوں کا ان کا کام ہوتا ہے سو کا وہ گھر میں اپنے کتے کو پالتے ہیں جورو سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ گھر میں سور کو پالتے ہیں اور جانوروں کو پالتے ہیں اولاد سے زیادہ ان سے میاں محبت کرتے ہیں اب کھایا پیا بچا غریب کو نہیں دے گا تاکہ زمین سستی ہے کہتے بی کی لے لے اب لیا پہلے سفر کے اندر فاؤنڈیشن دوسرے سفر کے اندر دیواریں تیسرے سفر کے اندر فسٹ فلور اب پال رہا ہے خون دے کر بلڈنگ کو پال آخا نے فرمایا ضرورت کے علاوہ مسلمان کا جو پیسہ مٹی پتھر پر لگتا ہے وہ تباہی بربادی کی نشانی ہے جتنے گھر میں رہ سکتے ہو اس سے زیادہ گھر بننا نبی کی بدعا ہے نبی نے اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جتنے گھر میں تم رہ سکتے ہو اس گھر کے علاوہ اور اگر کوئی پال رہا ہے خون لگا کر اپنا خون جگر دے کر وہاں بیٹھ کر یہاں بلڈنگ کو پال رہا پالا پالا پالا پالا پالا پالا اب کپیل جو تھا اسپانسر تھا اجی کیا جی عمر تمہاری ہو گئے صاحب ساٹھ سال ستر سال کپیل صاحب کس لائق ہو تم گاڑی کو تو کئی مرتبہ دھکے دے چکے اولاد کو کئی مرتبہ تم گرا چکے کپڑا کاٹنے میں چلو نکلو یہاں سے جب بیوی کا لائق تھا غلامی کر رہا تھا برتن دھو رہا تھا اور جب بڑا ہو رہا بیوی کے لائق نہیں تھا اولاد کے لائق نہیں تھا کفیل اور انسمان سر جوتے مار کر نکال دیا اور یہاں آیا تو کرتا مرتا کیا نہیں کرتا اب آیا بلڈنگ کے اندر وہ جو جسے خون سے سینچا تھا جسے اپنے دل کی حرارت سے جس زمین کو بی ڈی اے کی کارپوریشن کی محنتوں سے وہاں لیا تھا آیا اب آنے کے بعد رہنے لگا کھو کھو کھو کھانسنے لگا اب بہت ہی وہ بیزار ہو گئی اب پیشاب پاخانہ کرنے لگا جو رو تھی وہ بیزار ہو گئی اب دوائیاں زیادہ کھا کر موت کے منہ میں جانے کی دعا مانگ رہا ہے موت مانگنے لگا ہے دنیا کے کتے کو دنیا میں بھی راحت نہیں آخرت میں بھی راحت نہیں جس بنگلے کو اپنے خون جگر سے سینچا تھا آج اس میں آیا ہے تو وہ بنگلے کے اندر رہنا نصیب نہیں زندگی کے آخری لمحے صدمہ اولاد لڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو جی ابو جی تمہارے جانے کا وقت آ گیا ہے ذرا تقسیم تو کر دو تاکہ تمہارے جانے کے بعد اولاد میں جھگڑا نہ ہو ایک دن صدمہ آیا ہارٹ اٹیک ہوا ابو جی دنیا سے پردہ فرما گئے وہ ابو جی جو امریکہ اور برطانیہ میں رشیا میں بیٹھ کر اپنے خون کے قطرے سے بیڈیے کی بلڈنگ کو تعمیر کیا تھا آج ابو جی رہ نہیں پائے چند مہینوں کے اندر اس جو ہے گھر سے رخصت ہو گئے اب ویل والی ان کو گاڑی کے اندر ان کو رسیوں سے باندھ کر کپن پہنا کر ابو جی جیتے جی تو تم چڑھ نہیں سکتے تھے اوپر کے مالے میں لفٹ تو نہیں لگائی تھی اب ایک کام کرو تم کو اس مل کی گاڑی میں رکھ کر تمہیں کچن لے جائیں گے دیکھو دیکھو امریکن ترس کا کچن بنا ہوا ہے امریکن ترس کا بیڈ روم ہے امریکن ترس کا ڈائننگ ہال ہے تم سمجھتے ہو وہ مردہ وہ کہتا ہے میرا اللہ خصیرت دنیا وال میری دنیا بھی گئی آج مجھے اس نیل کی گاڑی میں رسیوں سے باندھ کر کفن پہنا کر آج اس جو ہے مردے کو میرے گھر دکھایا جا رہا ہے کاش میں تیرے راستے پر چلتا کاش میں تقوی کی زندگی گزارتا میتق اللہ یج اللہ مخرجا اللہ فرماتے ہیں جو تقوی کی زندگی اپناتا ہے راستے کھولتے ہیں یہ نہیں کہا کہ جو شیر میں پیسہ لگاتا ہے جو جنگلات خریدتا ہے جو جانور چھوڑو چھوڑو ماں کے پیٹ میں تمہاری میری روزی کو لکھ دیا گیا ہے آخا نے فرمایا روزی انسان کے ایسے پیچھا کرتی ہے جیسے موت پیچھا کرتی ہے کہیں موت ہمیں چھوڑتی ہے نہیں چھوڑتی روزی بھی نہیں چھوڑتی آرام کی زندگی مزے کی زندگی نماز کے ساتھ روزے کے ساتھ تقوی کے ساتھ گزارو اور ایسی جگہ کہ جہاں اپنے ایمان کی تجدید ہو آدمی ایک جگہ میں شیواجی نگر میں دیکھا حجام ہے اور ٹوکن دیا ہوا ہے اور ٹائم بتاتا ہے کہ رات کے ساڑھے گیارہ بجے پونے بارہ بجے آپ کا نمبر آئے گا میں نے کہا یا اللہ حرام زادوں اور زانیوں کے چہرے بنانے کے لیے نمبر لگا ہوا ہے اور ایک صاحب ہیں یہاں آتے ہیں جب جورو کی غلامی کی بات آ گئی گھاٹی مانا بھاگ گیا داڑی مڈے کی بات آ گئی داڑی مڈا بھاگ گیا تبلیغی کی بات آ گئی بھاگو کہاں تک تم بھاگو گے کہاں بھاگو گے جس کو جو برا لگا آج اسلام غریب ہے آج مسجد غریب ہے آج مولوی اور جمعہ کا بیان غریب بھاگ رہا ہے ہم نہ عزت نہیں دیے ہم نہ داڑھی مڈا بولے ہم نہ ہجڑا بولے ہم نہ جو کہاں تک بھاگو گے کلام پاک کا تیسواں پارا سورہ غاشیہ میرا اللہ کہتا ہے تمہاری جورو کا لنگا تمہیں پنا دے گا تمہارا باس تمہارا کفیل تمہیں کیا کوئی دنیا کے اندر کوئی باپ ہے جس نے اپنی اولاد کو بنگلے کے بیچ میں اس کی مزار بنائی ہو دنیا میں کوئی جورو کا غلام ہے جس نے اپنے بنگلے کے اندر تھیک فلور کے اندر بیچ گھر میں دالان کے اندر اپنی جورو کی مزار بنائی ہو کوئی جورو ہے جو اپنے مرد کا مزار بنائی ہو کچھ نہیں کلام پاک کا تیسواں پارا سور غاشیا میرے اللہ فرماتے ہیں اندا ایا بہم سما انا الینا بھاگو کتو بھاگو داڑھی مڑو بھاگو تبلیغ کے بارے میں بات آئی وہ بھاگ گیا حج کے بارے میں بات آئی وہ بھاگ گیا چیٹ فنڈ کے بارے میں بات آئی وہ بھاگ گیا اور نماز کے بارے میں بات آ گئی وہ بھاگ گیا مسجد کی کمیٹیوں کے بارے میں بات آ گئی وہ بھارت بھاگتا کہاں الینا ایا بہم مر کر تو ہمارے پاس آئے گا سما انا علینا حساب اور ہم پکڑیں گے کتے بھاگ گیا تھا بھاگ کر تو دکھا خبر میں بھاگے گا قبر میں ویل کی گاڑی اور ویل چیئر لگے گی جو تیری اولاد تیری جورو تجھے لے کر گھومے گی آئیے آئیے یہ پیپ کا پہاڑ ہے یہ لہو کا پہاڑ ہے یہ کانٹوں کی جہنم ہے کوئی نہیں پھر آئے گا بھاگے گا جہنم کے مزے چکے گا آئے گا ایسے ایسے نسخے یہاں بیانوں کے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کر اکابرین اولیاء کرام کی زندگیوں کو کھنگال کر بات کہتے ہیں کہ بھائی آنے کا بھی انہیں ٹائم لگتا کہتے ہیں آنے کا بھی نہیں ٹریفک کا مسئلہ بات کہتے ہیں آنے کا بھی نہیں دکان کو اتنا ارے ہے کس لیے جمع ہے کس لیے تمکور سے آتے ہیں حیدرآباد سے آتے ہیں دور دراز سے آتے ہیں آخرت مل رہی ہے آپ پرانے عنوانات اٹھا کر دیکھیں وہ نسخہ جس سے شہادت ملے شہادت کی موت نصیب ہو وہ نسخہ کہ میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر ہو وہ نسخہ کہ جس کے اندر آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت اور آپ کی صحبت جیسے صدیق اکبر کو نصیب تھی ویسی نصیب ہو کہ وہ نسخہ کہ جس کے اندر میاں بیوی کے اندر الفت ہو وہ نسخہ کہ جس کے اندر فقیری دور ہو اور غریبی دور ہو اگلے بیانات کے اندر دو عجیب و غریب نسخے پوری لائبریری چھان لو گے اور پوری کتابیں کھنگال لو گے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ہمارے جو بزرگان دین کی خانخواہیں ہیں اب یہاں سیلم میں حضرت مولانا شفیق خان صاحب ابھی ایک مہمان ان سے ہو کر آئے تیس چالیس مہمان ہمیشہ مدنی منزل تیس چالیس مہمان ہمیشہ یہ آتا کہاں سے ہے یہ کھلاتے کہاں سے ہیں کہاں سے آتا ہے اس کو کہتے ہیں ہمارے علماء دستے غیب یعنی غیب کا ہاتھ ہم اگلے بیانوں کے اندر یہ تین فارمولے ہیں جو ہمارے بزرگان دین بالکل چھوٹے چھوٹے بالکل معمولی اور سمپل اگر کوئی اسے استعمال کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ دست قیب اسے مرحمت فرمائیں گے اور اسی طریقے سے حاجی جاتا ہے زمزم کے پانی میں ڈبکی لگاتا ہے حاجی جاتا ہے غسل کرتا ہے حاجی جاتا ہے اپنے احرام کو کفن بنانے کی نیت سے زمزم میں ڈبوتا ہے اور آتا ہے تو کھانسی کی ٹانک کی طرح چھوٹے باٹل میں دو ایم ایل تین ایم ایل ہمیں جو ہے زمزم دیتا ہے میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ نسخہ بتاؤں گا کہ موت تک آپ زمزم میں رہیں گے کاویری کا پانی پیئیں گے اللہ زمزم بنائے گا بسلری واٹر پیئیں گے اللہ زمزم بنائے گا بور ویل سے پانی نکال کر پیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جب دنیا اور آخرت کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں اور اتنی بڑی بڑی نعمتیں کیا ہم نے نہیں بیان کیا کہ ہر نماز کے بعد ایک مرت مرتبہ اللہ باریک فی الموت وفیما بادل موت جو یہ دعا پڑے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ اگر میدان جہاد بھی بپا نہ ہو اور شہادت بھی نہ ملے لیکن پیٹ کے در سے بھی مرے بخار سے بھی مرے گھر میں بھی مرے اللہ اسے شہید کا ثواب دیتے ہیں یہ سب چیزیں کہاں ملتی جورو کے پیچھے بھاگنے سے اولاد کے پیچھے بھاگنے سے تو اس لیے میرے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کا وقت لگے آپ کا کارخانہ بند ہو آپ کا پٹرول لگے تو جب ہم جاتے ہیں ایئرپورٹوں کے اندر ٹرینوں کے اندر گھنٹوں ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے ایک مرتبہ دیوبند کے سفر میں گئے گیارہ گھنٹے ٹرین لیٹ ہے مرتے کیا نہیں کرتے کوئی اپنا نہیں ہے فیملی ساتھ ہے پلیٹ فارم پر جانوروں کی طرح پڑے ہوئے کس کو شکایت کرے کس سے کہے آدمی جب پلیٹ فارم پر ٹائم دے رہا ہے ایئرپورٹ میں رنڈیوں کے سامنے ٹائم دے رہا ہے اللہ کے گھر میں اللہ مفتحلی اب بابا رحمتی کہہ کر اللہ کے گھر میں آ کر کیا وہ ٹائم نہیں دے سکتا یا مزہ نہیں مل رہا ہے یہاں قرض کا غم نہیں یہاں بیوی کی کاٹ نہیں یہاں اولاد کا ستانا نہیں یہاں مقدموں کی چبن نہیں جب آئے تو پوری طریقے سے سب دھو کر فری ہو کر آپ آ گئے اور جب جا رہے ہیں تو مانگ کر جا رہے ہیں اللہ انی اسلو کا من فضلک اس وجہ سے شیطان ایسے مجموع سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انسان کی زندگی میں امن نہ ملے انسان کی زندگی میں سکون نہ ملے انسان کی زندگی میں راحت نہ ملے اور جیسے کہ میں نے کہا <coughs> کہ خاص طور سے بنگلور کرناٹک ہندوستان کے اور شہروں میں کیا ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں لیکن یہاں جہاں تک ننانوے فیصد جو اجتماعی قربانی دی جاتی ہے اس اجتماعی قربانی کے اندر لوگ کاروبار کرتے ہیں ایک تو چمڑے کا پیسہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ گوشت بیچتے ہیں اور اس کا پیسہ ان کو ملتا ہے اس چیز کو مد نظر رکھ کر بنگلور شہر الحمدللہ للہ ایک مالدار شہر ہے کھاتا پیتا شہر ہے یہاں گوشت کی کمی نہیں ہے جھارکھنڈ کا جو رانچی کا علاقہ ہے جہاں ہم پروگرام کر کے آئے ہیں بالکل وہ لوگ دانے دانے کے ترس رہے ہیں اور دو سال سے برسات نہیں ہوئی اور ان لوگوں کا جو ڈیپینڈ ہے وہ کھیتی باڑی پر ہے انحصار کھیتی باڑی پر ہے جب کھیتی نہیں ہوتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس لیے ہم اس علاقے کے اندر قربانی دے رہے ہیں دیکھیے اب کوئی آدمی سات سو روپے حصہ لے کر جان نہیں چھڑا سکتا ہم اس لیے نہیں رکھے ہیں کہ آپ کے تین ہزار لگ رہے ہیں تو یہاں جو ہے ڈیڑھ ہزار میں کام ہو رہا ہے تین ہزار ہی کی قربانی دینی پڑے گی لیکن فائدہ کیا ہوگا حصے زیادہ ملیں گے آپ اپنے گھر کے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صحابہ کرام کے نام پر ازواج متحرات کے نام پر اور وہ غریب جو کبھی زندگی میں قربانی نہیں دے سکا سات سو روپے یہ ہے کہ بچہ بیمار ہوا چائلڈ اسپیشلٹیز کے پاس لے گیا ہزاروں روپے خرچہ ہو گئے چلو میرے آقا میرے مولا میرے محسن میرے کرم فرما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک بات یاد رکھو یہاں جو حضرات آج آئے ہیں قسم کھاؤ کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہماری زندگی میں قربانی کا موسم آئے گا ہمارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قربانی ضرور دیں گے بھیک مانگ کر کپڑے بیچ کر زمین بیچ کر آقا کے اتنے احسانات ہیں زمین و آسمان کی قربانی دے دی جائے آپ کے پسینے کا ایک قطرہ کا حق ادا نہیں کر سکتے غریب ہو فقیر ہو بھیک منگا ہو اس لیے ہم نے یہ قربانی کا راستہ کھولا ہے کہ اگر آپ پر قربانی واجب نہیں کسی طریقے سے سات سو روپے کا جگاڑ کر کر آج سیکنڈ ہینڈ سائیکل سات سو روپے میں اچھی نہیں آتی ہم اس نیت کے ساتھ آپ کے دل کی تمنا پوری ہو جائے اور جو لوگ صاحب استطاعت ہیں بہترین قسم کا جانور بکرا اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نام سے ہمیں یاد کر کر قربانی دی ہے سو اونٹوں کی قربانی آپ نے دی ہے امت کی طرف سے دی ہے صحابہ کرام نے دی ہے ہم کیوں بلائیں ہم اپنی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بلائیں ان کی قربانیاں ہیں ہماری بہن حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ جن کو استطاعت ہے وہ اور بڑھاتے چلے جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ازواج متحرات نبی کی صاحب دادیاں ہمارے اولیاء حضرت پیران پیر حضرت جنید بغدادی یہ ہمارے اکابرین تو یہ سات سو میں اتنی تمنا پوری ہوتی ہیں اگر کچھ نہ ہو قسم کھا لیں کہ زندگی جب تک باقی رہے گی آقا کے نام پر ایک قربانی دیتے رہیں گے گھر بیچ کر دیے فریج بیچ کر دیے یا ایک کپڑے اتار کر بیچنا پڑے آقا آپ سے تعلق ہے کہ تا حیات آپ کے نام پر ہر فرق قسم کھا لے کہ آقا کے نام پر قربانی دیں ہاں جانور میں حصہ اور بکری کی بات آئے بکرا آقا کے نام پر دے لیں اور جانور میں حصہ اپنے طرف سے دے لیں اور اسی طریقے سے جو ہماری ماں ہے ظاہر سی بات ہے کتنا اچھا بھی بچہ ہوگا ماں کا دل کبھی نہ کبھی دکھایا ہوگا باپ کو ٹھیس پہنچایا ہوگا اور ان کے نام سے سات سو روپے میں حصہ لینا بہت آسان ہے اماں مرحوما کے نام سے ابا جی مرحوم کے نام سے تو قیامت کے دن اگر وہ اعتراض بھی کرنا چاہیں گے مجھے تو گالی دیا تھا جورو کی بات سن کر انکھا مجھے لڑایا تھا لیکن جب دیکھیں گے اللہ کہے گا دیکھ تیرے جانے کے بعد تیرا بیٹا اتنی مرتبہ قربانی میں حصہ لیا اتنی قربانیاں دیا اتنے قرآن پڑا اتنے عمرے کیا باپ سینے سے لگا دے گا معاف کر دے گا تو اس لیے مرحومین کے نام پر آخا کے نام پر اور صحابہ ازواج متحرات جو ہماری مائیں ہیں تو اس میں وہی سہولت ہے اس میں ایک روپے کا نہ ہمارا نہ ہمارے باپ دادے کا فائدہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک تو صحیح طریقے سے شریع اعتبار سے قربانی ہو اس کی آپ اپنے خاندان میں قبیلے میں پبلسٹی کرے جانور ختم ہونے کے بعد آئیں گے حصہ نہیں ملے گا اور زیادہ سے زیادہ حصے لے کر آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا یہ بکرا کتے کا یا سات سو روپے کی قربانی انا اللہ لہو بہا ولا دما ولا کی تخوا اللہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا اونٹ کاٹے اور پچاس ہزار کا بکرا یہ نہیں دیکھتے سات سو روپے اخلاص کے ساتھ رو کر اللہ سے مانگ کر ہم دیں گے یہ سات سو روپے دس لاکھ کے اون سے بڑھ کر اللہ قبول فرمائیں گے اس لیے جمعہ کے بعد انشاءاللہ وہاں حصے لکھے جائیں گے اور اگر کوئی رقم نہیں بھی لایا انشاءاللہ شاء سے دو ایک دن پہلے تک یہ سلسلہ چلے گا اسی طریقے سے آج چھبیس ستائیس تاریخ زی قیدا کے دو ایک روز کے اندر ہم ذیل حجا کے مبارک مہینے میں داخل ہو جائیں گے ذیل حجا کے چاند دیکھنے سے پہلے اپنے بالوں کو ناخنوں کی صفائی کر لیں جو حضرات قربانی دینے والے ہیں خاص طور سے وہ چاند دیکھنے کے بعد سے قربانی ہونے تک اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹنا چاہیے اور اپنے بالوں کو نہیں کاٹنا چاہیے اور جو قربانی نہیں دے رہے ہیں وہ قربانی دینے والوں کی نقل میں ان کی ادا کو باقی رکھنے کے لیے وہ بھی اگر کرے اللہ اجر دے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو دس دن ہیں ایک ذی الحجہ سے دس ذیل الحجہ تک اللہ کے یہاں اتنے قیمتی ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ رمضان کے آخری اشرا کبھی اس سے زیادہ قیمتی یہ دن اور رات ہیں اس لیے ان دنوں کے اندر کم سے کم گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں اور اگر چاہیں دس دنوں کے اندر بھی نو دنوں کے اندر بھی روزہ رکھے اگر نو نہیں رکھ سکتے کم سے کم نویں ذیل حجا یوم عرفہ کا روزہ جو ہے ضرور رکھیں تو دو تین دن کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں کل یا پرسوں آپ پوری طریقے سے اپنے ناخنوں کی بالوں کی صفائی کر لیں اور اس کے بعد جب ذیل حجا کے چاند کا اعلان ہو جائے روزہ رکھ سکتے ہیں رات کو جگ سکتے ہیں وجری عشر کے اندر ہمارے علماء نے فرمایا کہ دس راتوں کی جو قسم کھائی گئی یہی دس راتیں ہیں تو بہرحال ہم انشاءاللہ اگلی جمعہ دست غیب یعنی غیب کا وہ ہاتھ جو اللہ کا ہاتھ کہلاتا ہے جس کے لیے کاروبار پاسپورٹ ویزا کسی چیز کی ضرورت نہیں اس فارمولے کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حاجیوں کے حج کو حج مبرور بنائے اور اس میں جو مفاسد ہیں اللہ ان کی اصلاح فرمائے اللہ ہمیں تقوی کی زندگی گزارنے اور اسی کے اندر جامع شہادت نوج کرنے کی دوبک نصیب فرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین